اللہ نے چاہا تو آواز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف ایک ہی پرابلم ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے لوگ نہیں انٹر ہو پاتے تو اس کے لیے آپ فکر نہیں کریں اگر آپ کے پی ایم آپ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی یہ بات کہتا ہے کہ وہ انٹر نہیں ہو پا رہا تو دوسرا روم بھی الحمد للہ کھل جائے گا تھوڑی دیر میں آپ لوگ چاہیں تو دوسرے روم کو بھی وہ روم فل ہو جاتا ہے نا پھر انٹر نہیں ہونے دیتے تو آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آپ مجھے بتائیے گا کیا پرابلم ہے میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی اس میں نا تو آپ سب کے لیے یہی ہے کہ دوسرا روم آپ کو دکھے گا آپ اس کو بھی جوائن کر لیجئے گا اور اگر آپ یہاں فیل کریں کہ ٹو فورٹیز کے اندر لوگ چلے گئے ہاں جی وہ کہہ رہی ہیں کہ دو منٹ میں کھل رہا ہے تو جو ماشاء اللہ لوگ جو نارملی لوگ پہلی دفعہ آئے ہیں ان کے لیے فکر کی بات نہیں ہے وہ بیٹھے رہے لیکن جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاؤ ٹو نو ہیں ان کو کمپیوٹرز کی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس روم کو بھی ساتھ ہی جوائن کر لیں ابھی آپ اپنی روم کی لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک اس کو ریفریش کریے گا اوپر سے ری لوڈ کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبائیں گے تو آپ کو نیا روم دکھ جائے گا آپ اس کو بھی چلا لیں لیکن سنتے ادھر ہی رہیں جب آپ فیل کریں کہ ادھر لوگ 240 سے اوپر ہو گئے اور انشاءاللہ بھی ہو جائیں گے کیونکہ 233 میں ہیں لوگ اس وقت تو پھر آپ لوگ اس میں سنتے رہیے پھر آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا تاکہ نئے لوگ اس میں انٹر ہوتے رہیں اور آپ لوگ ادھر چلیں اور ایون اگر آپ کی روم دونوں روم میں بھی آئی ڈی رہے گی تو کوئی حرج نہیں آواز آپ کو ایک ہی جیسی آئے گی ٹھیک ہے جی عائشہ ٹھیک آپ ان لوگوں کو دے دیں تاکہ پھر ہم شروع کریں میں چاہ رہی ہوں کہ سب چیزیں ایک ساتھ شروع ہو جائیں پھر اسی کے ساتھ ہم شروع کریں گے بلکہ مجھے بھی ایک منٹ کی آپ کے ناموں کو اس طرح محسوس کر سکیں کہ یہ چیز اپنے پورے وصف کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اس وقت جو آپ لوگ سنیں گے نام وہ ایک مختلف انداز سے سنیں گے جس میں تدبر کا انداز ہوگا اور ساتھ دعا کے انداز میں سنیں گے ٹھیک ہے تو جی فرحان آپ ریڈی ہیں تو ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں مائک چھوڑ دوں اوكي جزاك الله خير يا من هو الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ دونوں رومز میں آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمد للہ ایک ابھی بھی ٹھیک ہے چلیے الحمد للہ نحمد ہو ونسلی علی رسول خل کریم اماں بادو من الشیطان من ربی لی صدری امری یسرلی عمری من لسانی یفقہ کالی ربی یسر ولاۃسر وطم مم بالخیر اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و لنكونن من الخاسرين یا حی یا برحمتی کا استغیث اللہم استر اوراتی و آمر اواتی جی میں مائک چھوڑتی ہوں دوسرے روم میں سے کوئی ایڈمن مائک لے لے ربی یسر ولاۃ عصر بالخیر اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم حمید مجید امن خلق السماوات والارض وانزل و من السماء ماء فانبتنا به خدا ذات بحجہ ما کا نلقُومن تم بھی تو شجراہا اللہ بل ہم قوم یادلون بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ وہ راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور ان کے درمیان ندیاں جاری کی آپ سب سنیں اور جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اس کا جواب دل میں دیں اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ بہت برتر ہے اور اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دور قرآن کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ two zero zero eight year ہے یہ اس سال کے دور قرآن کا تھیم اسما و صفات ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے صورت نمل کی آیت نمبر سکسٹی سے لے کے سکسٹی سکس تک کا ترجمہ رکھا یہ میرے لیے بھی ایک تذکیر تھی اور آپ سب کے لیے بھی ایک ریمائنڈر تھا کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی صفات اور اسی اس کی اتنی خوبیوں کو قرآن پاک کو سننے کے باوجود بھی پڑھنے کے باوجود بھی جانتے ہیں اس پورے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ سوالیہ انداز میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا موقع تو مکہ والوں کے سامنے اٹھانے کا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہر وقت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہم دیکھیں گے اس قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صورت الفاتحہ کا آغاز کروں آج ہمارا یہ پہلا پارہ ہے چند چیزیں جو آپ بھی نوٹ کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر دن جب بھی آپ اس محفل کے لیے بیٹھیں گے تو ریمائنڈر کے طور پہ چند چند دن تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ گزارا کر لینا چل چلاؤ کر لینا اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کو ایکسیلنسی کے درجے پہ کرنا بہترین انداز سے کرنا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم ان ساری ٹپس کو سامنے رکھیں گے تو اس دورہ قرآن سے بہترین طریقے پہ استفادہ کریں گے اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک روایتی انداز کا دار قرآن نہیں ہے کہ آپ صرف ترجمہ سن کے وہی چیز جو آپ جانتے ہیں اس کو مزید دوبارہ فریش کریں بلکہ اس کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو پہلی چیز جو میں اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ سب جو بھی جہاں سن رہے ہیں اس وقت میرے مخاطب آپ لوگ نہیں ہیں جو اس وقت سامنے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے اس آواز کو جہاں تک بھی پہنچائے گا اپنی رحمت سے ہر ایک انسان ویسے تو کسی درجے پہ بھی سن سکتا ہے بعد میں آپ گاڑی میں چلاتے ہوئے سن رہے ہیں آپ لیٹ کے سن رہے ہیں کوئی منع نہیں لیکن اگر آپ کسی بھی جگہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ تمام چیزیں جو علم کے آداب میں آتی ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کتاب انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں اس تذکرہ اس کا ہوگا درس و تدریس کے آداب اگر پاسبل ہو آپ کے لیے تو آپ اس کا چیپٹر بعد میں پڑھ لیں لیکن مختصر بات یہی ہے کہ آپ کی سٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے بیٹھنے کے انداز میں ایک ہمبلنیس ہو آپ کو فیل ہو کہ ہم اللہ کے آگے بیٹھے ہیں اس کی کتاب کو پڑھنے لگیں نیند سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ٹیک نہ لگائیں مجھے پتہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر ڈیسک جو ہوتی ہیں اس کے آگ پیچھے چیئرز بھی بہت سافٹ قسم کی ہوتی ہیں اور سوفاز بھی ہیں آپ کو نیند نہ آنے لگے مجھے اس چیز کا ڈر ہے تو اس کے لیے یہ کہ آپ ٹیک لگائے بغیر بیٹھیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف سننے کا سفر نہیں اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں آپ نوٹ کریں گے آپ سب کے پاس چیک کر لیجئے کہ انڈیکس پیپر چھوٹے انفو پیپر یا ڈائری یا کوئی نوٹ بک موجود ہے تاکہ جو چیز سننے میں آپ کے دل چاہے کہ اس کو میں سن لوں اور دوسروں کو بعد میں فائدہ دے سکوں یا اپنے ریمائنڈر کے لیے تو وہ لکھ سکیں کیونکہ صرف سننے سے بات نہیں بنتی ہم لوگ آپ کو یہ بھی چیز اندازہ ہے کہ ایک چیز سنی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ بھول جاتی ہے پھر اگلی چیز یہ ہے کہ صرف آپ نے سننا ہی نہیں بولنا بھی ہے آپ سوچیں گے یہ کیسے بولنے کی اجازت دے رہے ہیں پڑھنے کے دوران نہیں وہاں بولنا جہاں رب بلائے گا اللہ کے اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے یا سنتے وہ خاموش نہیں رہتے تھے مثلا جہاں رحمت کی آیتیں آتی تو الحمد کہتے جہاں عذاب کی آیتیں آتی تو وہاں استغفر اللہ جنت کی آیتیں آئیں گی تو اللہ سے مانگ لیجئے اللہ پلیز مجھے بھی دے دو جہنم سے ہو تو اللہ مجرنا من النار جنت کی بات ہے اللہ عمینِ اصل الجنت اللہ الفردوس یہ لفظ بولیے ہلکی سی آواز سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ والے ڈسٹرب ہوں لیکن دھیمے دھیمے لفظوں میں بول لیجئے آپ بات کریں اپنے رب سے اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تعلق رب سے جڑے گا اس وقت آپ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کریں کہ آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں پھر اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہائی لائٹرز ہونے چاہیے کوئی آیت پورے پارے کی جو آپ کے دل کو چھو لے جسے آپ کا دل نرم ہو آپ کو محسوس ہو کہ اچھا یہ تو میری بات ہے یہ تو میرے ہی ذکر ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں نمبر نوٹ نہیں ہو سکتا ٹائم نہیں مشکل لگے تو اس کو نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں پھر وہ ہائی لائٹ کیا ہوا حصہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ نظر میں آئے گا اور جب آپ اس قرآن سے بعد میں فائدہ اٹھائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی پھر اگلی چیز جو قرآن سننے والوں کی ایک شان رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وصف بیان کیا تھا کسی گروہ کا کہ وہ اعزاز سمیع ما انزلہ یعنی جب وہ سنتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے آیونہم تفید من میں ساتویں پارے کی پہلی آیت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آیونہم تفید من الدمی ان کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگتی ہیں ان کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگتی ہیں تو اگر کہیں اس پورے سفر کے دوران آپ کی آنکھیں بہنا چاہیں تو روکیے گا نہیں کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ آنسو بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں تعلقات بنانے سے آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کام بڑے بڑے ہتھیار نہیں کروا سکتے جو عورت کے آنسو کروا لیتے ہیں جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں انسان آنسو نہیں دیکھ سکتا تو لہٰذا ہمارے یہ بہتے ہوئے آنسو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ آنسو بہا رہی ہے تو دیکھیے کہ جذبات کے جہاں جو اظہار ہے اس میں تکلفات سے کام نہیں لینا چاہیے اگر سب لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں تو سب اللہ کے لیے بیٹھے ہیں نہ کوئی کسی ایک کے لیے نہ کوئی دوسرے کے لیے تو اس سے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ پھر انشاءاللہ اس میں ہمارا ایک انداز کیا ہوگا شروع میں تو خاص طور پہ میں آپ کو فوکس کروں گی اور بعد میں پھر آپ لوگ بعد میں خود بھی کریں گے کہ ہم جب دور قرآن کریں گے شروع تو ہر رکوع کے پہلے ہم ترجمہ سنیں گے اس وقت میں دیکھ کے پڑھ رہی ہوں گی قرآن پاک سے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اس لمحے اپنے سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک پہ دیکھیے اگر اردو ترجمے کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صرف عربک ترجمے کو ہی دیکھیں یا کوئی ایسی جگہ بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں کہ قرآن پاک پاس نہیں ہے ڈرائیونگ میں ہے یا کہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں فوکس کر لیں ذہن کو رکھیں بعض کتابیں ہمارے سامنے صفوں کی صورت میں کھلتی ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے حافظے اور ہمارے ذہن ایسے ہو جائیں کہ ہمارے سامنے قرآن کے صفحے ذہن میں کھل جائیں اتنا کثرت سے ہمیں قرآن پاک آ جائے لیکن جو حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اس وقت آپ بھی اپنی توجہ اپنے ٹیکس پہ رکھیں گے پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ہم پورا رکوع کرنے کے بعد اس میں سے اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے نام یا صفات آئی ہیں کچھ تو آپ فوراً پہچان لیں گے جیسے الرحمن الرحیم لیکن کچھ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو احساس پیدا ہوگا کہ اچھا یہ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں وہ آپ نوٹ کریں گے اگر وہ جگہ نوٹ کر لیں قرآن پاک میں تو بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور اگر جو اسٹوڈنٹ ٹو ہیں لکھنے کے اپنے پاس نوٹ بک میں شروع سے بنا لیں ہم رکو وائز چلیں گے اس اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور پھر جب پریکٹیکلی ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے تاکہ پارے کے اینڈ پہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کتنی دفعہ آیا اور کتنی باتیں ہیں پھر ایک اور چیز جو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کرنے کی ویسے ہی ہوگا کہ جتنے بھی معروف نام ہیں ninety nine names of Allah سبحانہ تعالیٰ ویسے تو اس سے زیادہ ہیں لیکن کم سے کم جو بھی یعنی ہمارے ہاں ایک معروف چیز ہے تو اس میں سے وہ نام جو ایک طرح کے ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ جیسے آج ہم الرحمن پہ بات کریں گے پہلے پارے کے روشنی میں جس نام پہ جس جس سے ان تفصیل سے بات ہو پھر پورے پارے میں سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ غور کیجیے گا جہاں بھی آئے کیونکہ ہم نے اللہ کے رحم کو محسوس کرنا ہے کچھ پوائنٹس میں دوں گی باقی آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تو اسی طرح سے پھر آپ کا یہ سفر جو ہے یہ چلتا رہے گا اور آپ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے اور ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے بلکہ سب کچھ اس کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آخر میں ہم اپنا جائزہ لیں گے تزکیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد افلاحہ من تذکہ وہ فلا پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا ہم یہ سب کچھ سننے کے باوجود یہ سب کچھ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانوں میں بھی آ سکتی ہیں کچھ نہیں آ سکتی لیکن یہ صرف ایک معلومات کا سفر نہ ہو بلکہ یہ ایسا سفر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر ایک اعلیٰ خوبیاں پیدا کریں تو گویا کہ یہ ایک ہماری کریکٹر بلڈنگ کا سفر بھی ہوگا اور جب آپ کسی کو کاپی کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ ویسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ مختصر سی تمہید آپ سب کو اور مجھے بھی فائدہ دے گی تو چلیے آپ پھر شروع کرتے ہیں سورت یاسی صورت الفاتحہ کو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احدین الصراط المستقیم صراط الذین انمت علیہم غیر المخوبی علیہم آمین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے بہت مہربان نہایت رحم والا ہے انصاف کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے بھٹک گئے آمین اللہ کا کلام اللہ ہی کے نام سے شروع ہوتا ہے اور انسان کسی کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کر کے اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ رب ہے وہ ہستی جو تمام رحمتوں کو برسانے والی جس کے پاس اللہ کے لیے بہت کچھ ہے اللہ کے نفس وسلم سلم بھی اپنے کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرواتے تھے قرآن پاک میں ہر صورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے سوائے صورت توبہ کے تو جب بھی بسم اللہ کو پڑھیں گے اس چیز کو دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم ان سات آیات میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کون سے نام اور اس کے صفات ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں لفظ بسم اللہ میں لفظ اللہ اللہ کا نام ہے ذاتی نام ہے اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے اگلا لفظ آپ ہائی لائٹ کریں گے الرحمن بہت رحم کرنے والا مسلسل رحم کرنے والا پھر الرحیم صورت پہ چلتے ہیں تو الحمد لفظ اللہ اصل میں یہاں الحمد ہی کو اکٹھا اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک وصف بنتا ہے اور وہ کیا کہ وہ ذات جس کی سب تعریفیں ہیں یعنی لفظ اللہ ہی نہیں بلکہ ہم پہ فوکس کریں گے کہ دنیا میں وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے تصور میں لائیں ذرا کیا واقعی سب سے زیادہ میں اللہ ہی کی تعریف کرتی ہوں پھر رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ذرے سے کمال تک پہنچانے والا میرا رب ہے سب ربوبیت کے دعوے کرنے والے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب یہ دعویٰ رب کا آگے آتا ہے پھر دوبارہ الرحمن پھر الرحیم پھر مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور اس میں وصف ہمیں ملتا ہے ای یا کنا بدو بظاہر آپ کو یہ نام نہیں لگ رہا ہوگا لیکن ہم اس کو کیسے نوٹ کریں گے وہ ذات صرف جس جس سے ہی جس کی عبادت کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے صرف جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہے یا اس کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ صحیح جگہ سے نہیں مانگا جا رہا جہاں سے مانگنے کا حق تھا پھر آپ دیکھیے وہ ای یا اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو گویا کہ ساری مدد کا دینے والا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اہدینہ اصل میں تو ہم مانگ رہے ہیں لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سمجھ میں آتی ہے الہادی راہ دکھانے والا لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے والا پھر آگے دیکھیے سرات الزین انم علیہم تو نے انعام کیا ان پہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انعام کر سکتا ہے تو وہ مالک ہے اللہ ہی ہے جو انعام دے دنیا میں اگر آج کوئی انسان کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو یہ اسی ملک مالک کی وجہ سے ہے ورنہ تو کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا پھر اس کے بعد غیر المغدوب نہ کہ وہ جن پہ غضب کیا گیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غضب بھی ہوتا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے ادوالین گمراہ کیے گئے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ادوال ہمارے سامنے آتا ہے بھٹکانے والا قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا ذکر آئے گا اگر ہم اس صورت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں دکھتی ہیں صورت فاتحہ ایک ایسا حصہ ہے قرآن پاک کا جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اسی سے نماز بھی مکمل ہوتی ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ اور کیوں نہیں پڑھا دیا گیا تیسویں پارے کی کوئی صورت یا کوئی اور چیز اس لیے کہ یہ صورت ایک انسان کی بندگی اور اپنی ذات کے چھوٹا ہونے کا اظہار اور مالک کی تعریف کی ایک علامت ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کا تعلق نہیں بنتا تب تک آگے نہیں چل سکتا جب بندہ کسی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو میری مدد کو آ جا میرے اس کام کو خوبی کے ساتھ مکمل کر دے اور یہ پھر بندے کی بندگی کا اعتراف ہے اور اس کی کامیابی کی ضمانت بھی بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے تم نے اپنا کام میرے نام سے شروع کیا میں تمہاری مدد کروں گا اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی تعریفیں جو کچھ اس نے ہمیں دیا اگر اس میں سے اور کچھ نہیں صرف ایک نظر اپنے جسم پہ ڈال دی جائے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کس طرح سے رحم کیا جب ہم لفظ الرحمن اور الرحیم کہتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی لفظ دو بار کیوں آیا لیکن دنیا میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک لفظ بولتا ہے لیکن ابھی اس کی تسلی نہیں ہوئی ہوتی وہ کچھ اور بولنے لگتا ہے بس اگر آپ کسی کو کہیں کوئی گورا ہے لیکن آپ پھر مور ایگزیجریٹ کر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ گورا چٹا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کالا پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ کالا سیاہ ہے مبالغہ الرحمن مبالغے کا سیگا ہے بہت رحم کرنے والا وہ جو کسی ہنگامی ضرورت کے وقت شدت اور رحمت کے ساتھ مدد کا سامان پہنچائے اس پہ تسلی نہیں ہوئی تو الرحیم بہت مسلسل کانٹینیٹی کیسے یہ بھی نہیں کہ وہ بس ایک ہی دفعہ دے دے مسلسل دے رہا ہے ایسا نہیں کیا کہ جتنی بارش دینی تھی ساری اکٹھی دی مسلسل کے لفظ میں کیا ہے تھرو آؤٹ دا لائف یہ نہیں کہ آج رسک دیا اتنا دے دیا کہ کھا کھا کے تھک گئے اور بس پھر بھی ختم ہو جائے گا کل سے نہیں جتنا جب جب ضرورت ہے بچے کو دودھ پینا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے لیے قرآن پاک میں مختلف لفظ آئے ہیں الرحمن الرحیم الروف الودود اللطیف اور الحلیم البر یہ نام جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو واضح کرتے ہیں مثلا کیسے آپ ذرا سوچئے کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس کا اظہار کیسے کریں گے کوئی کیفیت ہے آپ کے ذہن میں اللہ کے رحم کو محسوس کرنے والی سب سے پہلے تو اپنے جسم کو دیکھ لیں اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے نا کہ دیکھو تم دس لاکھ لے لو لیکن اپنے پاؤں کٹوا دو کوئی کٹوانا چاہے گا کوئی کہ یہ گھر میں تمہارے نام کر دوں گا لیکن اپنی آنکھیں نکلوا دو نہیں کروا سکتا نا یعنی یہ ہمارا جسم اللہ کے رحمان ہونے کی ایک دلیل ہے یعنی ہم دس تقریباً مختلف طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمان ہے اور پھر آپ نے اس رحمان ہونے کو محسوس کرنا ہے اپنے اندر مثلاً پہلی چیز تو آپ دیکھیے کہ یہ کائنات ہر چیز کتنی مناسب ہے سورج ایک خاص جگہ پہ ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں زمین سائلنٹ ہے آسمان کتنے ایک مناسب فاصلے پہ ہیں موسموں کو دیکھ لیجیے گرمی کو سردی کو دیکھ لیجیے ایک خاص وقت پہ آتی ہے نا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے اگر اس کی رحمت نہ ہوتی نا اتنی گرمی ہوتی کہ ہم تھک مر جاتے اتنی بارشیں ہوتی کہ ہم ڈوب جاتے تو کائنات بولتی بھی کائنات اللہ کی رحمت کا اظہار ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ایک اور طرح سے بھی ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے ہمارے گھر آپ سب تصور میں اپنے گھر کا سوچیں اتنا سکون کیوں ہے گھروں میں شوہر بھی اتنا پیار کرنے والے بچے بھی اتنی محبت کرنے والے بات ماننے والے دنیا کی کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے تمہارے گھر بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ایک لمحے کے لیے نکال دیں ذرا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گھر والوں کے دلوں میں سے ہمارے لیے رحمت نکال دے کوئی شوہر برداشت کرے اپنی بیوی کو کوئی بیوی برداشت کرے اپنے شوہر کو اسی میں آپ دیکھیے کہ اگلی چیز شوہر اور بیوی کا خاص تعلق بھی آ جاتا ہے آپ ذرا سوچئے تو صحیح اگر بیوی کے دل میں اللہ رحمت نہ ڈال دے تو کیا شوہر کو اس حق سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے یہ اس کی ڈالی بھی رحمت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے قرآن پاک میں سر روم میں آتا ہے وجہ عالبین کو مدت و رحمہ اس نے تمہارے دل میں محبت اور رحمت ڈال دی بدھ اور رحمہ شادی کے شروع کے دن ہوتے ہیں تو جذبات بڑے نئے نئے ہوتے ہیں ہر چیز اچھی لگتی ہے محبت ہوتی ہے جوڑے میں محبت رہتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات پوری ہو گئیں ذمہ داریاں بڑھ گئیں عورت کی کشش کم ہو گئی بوڑھے ہونے لگے اب وہ کشش نہیں رہی دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں لیکن پھر رحمہ آ گئی چلو اب تم ان سے نرمی برتو برداشت کرو لاؤ ان کی دوائیاں پکڑو ان کے ہاتھ شوہر اور بیوی کتنا ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا ساتھ دیتے ہیں یہ اللہ کے الرحمن ہونے کی دلیل ہے یہ اس نے بانٹے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ اس نے دنیا میں بانٹا ہے یہ جس کے فائدے ہم سب اٹھا رہے ہیں حتیٰ کہ جانور کا دودھ نکال لیا جاتا ہے اور وہ پاؤں نہیں مارتا یہ اس کی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحمت نہ ڈالے تو وہ کبھی بھی ہاتھ نہ لگانے دے اور باقی ننانوے حصے کہاں بانٹے گا کل آخرت کے دن اور وہاں کس کے لیے ہوگا وقا نبل مینی نہ کل اپنے ایمان والوں کے ساتھ رحمتیں کرے گا ذرا سوچیے کہ ایک درجے سے اتنی محبتیں دنیا میں جانوروں تک کو لوگ پیٹس بنا لیتے ہیں ہم ایک دوسرے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی فکر نہیں کر پھر بھی معاف کر دیتے ہیں یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے والدین اور اولاد کے رشتے میں میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ دل میں نہ ڈالے نا اپنے بچے کے سب سے بڑے دشمن ماں باپ خود ہوں ماں خاص طور پہ کتنی راتیں جگاتا ہے بچہ سارا سارا دن بٹھاتا ہے نا بچہ آپ لمحے کے لیے سوچیں ماں جو زچگی کی یا ڈیلیوری کی پین اٹھاتی ہے اگر اللہ نے اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے محبت نہ ڈالی ہوتی کبھی دیکھے اس کو دودھ پلائے پٹک کے پھینک دے اپنی جان پہ لے لے لیکن بچہ نہ پیدا ہونے دے چونکہ آج ہمارے پاس یہ سب جذبے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے میری ممتا ہائے میرا بچہ ہائے میرا لاڈو ہائے میرا پیارا لیکن سوچیں یہ ماں کے دل میں یہ محبتیں جو جوش ہیں یہ موجے مارتا ہوا سمندر کہاں سے امڈا یہ مالک نے دیا آج بھی آپ دیکھیے کسی انسان سے آپ کے دل میں فطری محبت نہ آئے تو آپ گلٹ فیل کرتے ہیں بعض دفاع ہو جاتا ہے کوئی انسان تبن نہیں آپ کو اچھا لگتا آپ اس کی موجودگی میں بے چین ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ میرے دل میں محبت ڈال چلے اپنا نہیں کسی اور کا دیکھیں بچی یا بچے کی شادی ہوئی لڑکی کا دل ہی نہیں مل رہا اس سے وہ ہر روز آ کے رو رہی ہے مجھے نہیں رہنا مجھے نہیں رہنا آپ کا بیٹا آ کے روز آپ کو تانے دیتا ہے مجھے نہیں اس کو رکھنا اب ماں باپ گھبرائے رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں نا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں رحمت نہیں آئی کس نے نہیں ڈالی پھر آپ اللہ سے کہتے ہیں نا اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال یہ شوہر بیویوں سے دور دور ہیں بیویاں شوہروں سے دور ہیں یہ اللہ نے محبتیں رکھی اس کا رحم ہے ورنہ یقین کریں کہ زندگی اتنی پھیکی ہوتی اتنی روکھی ہوتی کہ ہم ایک دن نہ جی سکتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ایک اور انداز سے دیکھیے وہ خاص رحمت ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی اور وہ کیا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین نیکی کرنے والوں پہ جو رحمتیں اس کی ہوتی ہیں اس کا مزہ تو وہی لے سکتے ہیں جو واقعی وہ زندگی گزاریں چلتی پھرتی جنت ہے یہ دنیا ان کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یکسنون جن کو نہ کوئی غم ہے نہ خوف ان کے دلوں میں اترتی ہوئی تسکین سکونت سکینت کسی کا غم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے یہ اللہ رحمتیں ڈالتا ہے اسی طرح جب لوگ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نزلت رحمہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت ڈال دیتے ہیں جب آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کیسے لگتے جیسے اوس برس رہی ہے اوپر تک فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے یہ خاص رحمتیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی رحمتوں کے لیے بھی خاص کرتے ہیں وہ اللہ یختص برحمتی ہی میں یشا اپنے بندوں میں جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے قریب کر دے پھر ایک اور رحمت ہے اس کی اور وہ کیا ہے سبحان اللہ سورہ زخرف میں آتا ہے و رحمت ربی کا خیر مما یجماً آپ کے رب کی رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور وہ کیا ہے یہ قرآن اللہ کی رحمت کا بہترین اظہار یہ قرآن ہے الرحمن علم القرآن کیا ہمیں یہ کتاب رحمت لگتی ہے کیا آج انسانوں کی اکثریت اس رحمت کو پانے کے لیے اسی طرح بھاگ رہی ہے جیسے دنیا کی نقلی اور جھوٹی چیزوں کو پانے کے لیے بھاگتے ہیں یہ قرآن اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے یہ اس نے راستہ دکھایا اندھیروں سے نکالتا ہوا آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہمارے پاس جو بجلی چلتی ہے ہم اس کو بہت بڑی رحمت نعمت کہتے ہیں نا کیونکہ اس سے ہمارے بلب چلتے ہیں ہماری لائٹیں چلتی ہیں لیکن سوچے بجلی کس نے دی وہ بھی تو اللہ نہیں دی جس طرح اس نے دنیا کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے چراغ جلائے اسی طرح اس نے ہمیں آخرت کے اندھیروں سے میدان مخشر کی رسوائیوں سے پل سرات کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اس کتاب کا نور دے دیا یہ کتاب اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے یہ اللہ نہ دیتا تو کبھی نہ ملتی پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور رحمت اور وہ کیا ہے سورت یوسف کی آیت تیر میں کی بالکل پہلی آیت ہے کہ وما ابری نفسی ان نفس الما تم بسو اللہ رحم ربی کہ میں اپنے نفس کو بے گناہ نہیں کہتا نفس تو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو جائے تو کیا پتہ چلا اگر کسی کا نفس برائی کی ترغیب یا رغبت سے محفوظ ہو گیا تو یہ اس پہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں فطری طور پہ خواہش ہی نہیں ہوتی گناہ کی کوئی آپ نے ایسے بھی تو نیک لوگ دیکھے ہوں گے نا لوگ کہتے ہیں یہ بڑی نیک روح ہے یہ بڑی پاک روح ہے یہ بڑی نیک بی بی ہے کیوں کہ اس کو اللہ نے برائی سے روک دیا میں ایسے لوگوں کو جب قریب سے دیکھتی ہوں تو میں اتنی تمنا کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کچھ لوگ تو پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں عمل نہیں آتا اور کچھ پڑھتے کم ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں کر دے اگر آپ اپنے دل میں کسی برائی سے نفرت محسوس کرتی ہیں نا تو مبارک ہے آپ کے لیے آپ اللہ کی رحمتوں میں ہیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے نا یہ گناہ میں اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں تو سمجھ اور اس کا اپوزٹ بھی دیکھ لیں اگر گناہوں کی رغبت ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے مجھے ایک دعا کبھی سمجھ نہیں آئی تھی جو مجھے اب اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتے ہوئے سمجھ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بے قرار ہوتے بے چین ہوتے نا تو ایک دعا مانگتے تھے یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استغیث اے زندہ اے تھمنے والے میں تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا مانگا آپ بھی سوچتے ہوں گے نا پریشان ہے ہیں کھانا نہیں فاقے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی استغیث آج آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت مل جائے زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے پھر اسی طرح اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے لقد من اللہ المنین اس بہا صفی رسولاً رسول رسول کا بھیجا جانا ایک رحمت ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا اور وہ کیا ہے کہ وہ نبی اللہ کا رسول آپ سچ پوچھیے کہ اللہ کا رسول آپ کو ایک رحمت دکھتا ہے آج آپ کو جب میں کہتی ہوں نا تو اس میں میرے سامنے وہ سب لوگ ہوتے ہیں جو نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کیا واقعی اللہ کے رسول کی رحمت کو ہم نے محسوس کیا اگر ابھی تک نہیں کیا تو اسلام سے پہلے کے حالات پڑھ لیں عورت کے ساتھ جو ظلم روا تھے اور جو کہانیاں تھی اس کو دیکھ لیجیے کہ آپ نے آ کے ہمیں جو مقام اور مرتبہ دلایا یہ اللہ کی رحمت ہے اسی طرح یہ میں نے آپ کو ایک انداز دیا آپ سوچتے رہیے سوچتے رہیے لوگوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی محبت ہے نا بڑے لوگ جیسے جو لیڈرس ٹائپ ہوتے ہیں وہ اگر اپنے دوسرے کام کرنے والے لوگوں سے نرم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے قرآن پاک میں ہے فبی مرحمت من اللہ لنت لہم صورت عال عمران میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں دل میں نرمی آپ کی پھر صورت اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے توبہ میں آگے جا کے انشاءاللہ جہاں یہ آیتیں آئیں گی تو میں آپ کو یاد کرواؤں گی کہ دیکھیں یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے صحابہ کرام کی صفت اللہ کے نبی فرماتے روحماؤ بینہم آپس میں ایک دوسرے کے رحیم کے لیے محبت رکھتے ہیں رحم کی کیفیت کرتے ہیں تو صرف ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کریں چلے کیا محسوس آپ نے سوچیے ذرا کیا میں نے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور اگر ہم نے اس کو محسوس کر کے اس کا کر پا لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب صورت جب ہم فاتحہ پڑھیں گے اور صورت الرحمن تک پہنچیں گے تو اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں گے کرنا کیا ہے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لیں اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ہیں جو انسان اپنے اندر لا سکتے ہیں مثلا جس میں الرحمن اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم کرتا ہے تم بھی کرو اللہ کے نبی وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تم ان پہ رحم کرو جو زمین پہ ہیں وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان پہ تو پہلی چیز سیکھی جو ہم نے اس پوری باتوں سے وہ کیا سیکھی کہ میں نے دوسروں کے لیے رحم دل بننا ہے بیٹھے بیٹھے یہاں اپنے دل کو نرم کرنے کی دعا مانگے کہ اللہ اگر کسی ایک انسان کے بارے میں یا بہت ساروں کے بارے میں میرا دل سخت ہے تو نرم کر دے پھر اسی طرح اگر اس کتاب کو اللہ کی رحمت سمجھی ہے تو پھر اس کے اوپر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اس رحمت کو دوسروں تک پہنچانا ہے اللہ نے ہمیں دے دی ہم نے دوسروں کو دعوت دینی ہے اللہ کے نفس و کو رحمت سمجھتے ہیں تو اس کا حق کیا دینا ہے کہ آپ نے اللہ کے نفس و سلم کی سیرت کو پڑھنا ہے ان کی زندگی کو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے عمل میں وہ چیزیں ڈھل جائیں پھر اگر آپ اس کائنات میں جیسے کہ بات ہوئی سورج چاند ستارے بارش ان کو رحمت سمجھتے ہیں تو اس کا حق ہے کہ ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے تدبر کرنا ہے کائنات پہ ایمان والے کی زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا سکتا ہے تو اب اس شعور کے ساتھ دیکھیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین عیا کناب اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقیم أنمت عليهم غير علیہم غیر ولا علیہم آمين ایک ایسی چیز ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا لیکن اس صورت میں موجود ہے جو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا دیکھ کے شاید ابھی آج پہلا دن ہے تو آپ کا ذہن نہ اتنا جلدی کام کرے لیکن ایک صفت تھی اللہ کی جو میں نے نہیں ذکر کی اس پہ موجود ہے اور وہ کیا ہے مالک یوم الدین بھئی یہ کون سا رحم ہے اس کا تو اللہ کے رحم کا ایک تقاضا ہے اور وہ کیا کہ ساری زندگی اس کے نام پہ محنتیں کر کے آنے والے لوگوں کو انعام میں کچھ دے اور یہ بھی اس کا رحم ہی ہے کہ وہ لوگ جس میں نے دنیا میں حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں نفس کی مانی ان کو پکڑ کے سزا دے سچ ہے کہ نہیں قیامت کے دن انسان کو پکڑنا یا غلط لوگوں کو ان کی برائیوں کا کی سزا دینا یہ بھی اللہ کے رحم کا تقاضا ہے یہ ایسے ہی جیسے آپ کاکروچوں کو مارتے ہیں آپ کاکروچ کیوں مارتے ہیں تاکہ آپ کا گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے آپ اطمینان کی زندگی گزار سکے تو قیامت کے دن کا آنا اللہ تعالیٰ کے اس انصاف کی ایک دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا اور نیک لوگوں کے کاموں کی قدردانی کرے گا پھر ایک اور چیز اور وہ کیا کہ صورت فاتحہ بندے کو رب کے ساتھ اس طرح سے ملاتی ہے کہ بندہ اس زمین پہ رہتے ہوئے اس آسمان والے مالک کے ساتھ رابطے کرنے لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو جو بندہ مطلوب ہے وہ کون سا ہے جو اسی کیفیت کے ساتھ جیے کہ سب کچھ اس نے بنایا مرنے کے بعد بدلے وہی دے گا ہدایت کا مالک وہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو صورت فاتح اس بندے کی چھوٹی سی تصویر بناتی ہے اور باقی قرآن پاک اس مومن کی بڑی تصویر صرف فاتحہ صرف ایک دیباچہ ہے اصل قرآن اب صورت بقرہ سے شروع ہوگا آئیے پہلے رکوع کو ہم دیکھتے ہیں اس کے ترجمے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی خدا للمتقین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پانے والے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے تو یہ تھا پہلا صورت بکرا کا اس میں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ وصف اور آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الفلا میم ذالک الکتاب لا بفی فی خدا للمتقین اس کے اندر براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آیا لیکن ایک چیز جو راستے سے ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا قرآن پاک کو بھی اور اس سے پہلے کی کتابوں کو بھی دوسری بات اس رکوع سے جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے بالغیب یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تیسری چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے لوگ نماز ادا کرتے ہیں یقیم و اور ایک اور چیز کہ اصل فلاح اللہ ہی کی طرف سے ہے وہی لوگوں کو دے گا پھر ہی بات بنے گی پھر اگلی چیز ختم اللہ اس رکوع میں آیت نمبر سیون کے شروع میں دیکھیے مہر لگا دی اللہ نے یہ اللہ کا ایک فعل ہے سیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جن کے اندر گندگی بھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی گندگی کو تعفن کو باہر لانے کی بجائے وہیں پیش کر دیتا ہے ہم دیکھیں گے کہ صورت بقرہ کا آغاز کتاب کی بات سے ہوتا ہے سورج فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تین نصرات المستقیم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا ایک زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو تجھے مطلوب ہو جو تجھے پسند ہو کہا اچھا واقعی چاہیے تو کہا الکتاب کتاب رئی بفی ایک بند باندھ دیا اس سوچ کے اوپر کہ جس کا دل چاہے ہدایت جہاں سے مرضی لے لے بلکہ بتا دیا کہ ہدایت کا اصل سورس اللہ کی کتاب ہے آج بھی ہے کل بھی تھی اور کل بھی رہے گی ہر وہ بندہ اپنے آپ کو ہدایت کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے جس نے اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑ لیا لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے للمتقین متقین جو سنجیدہ ہو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں کتاب پڑھی جاتی ہے کتنوں کے پاس کھلتی ہے لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ طلب نہیں ہوتی اب دیکھیے کہ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہدایت یعنی انفارمیشنس مل جانا طلب مل گئی ارشاد ہدایت ارشاد بات پہنچ گئی آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ یاد ہو گیا آپ کو مسئلے معلوم ہو گئے حلال کیا ہے حرام کیا یہ پتہ چل گیا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے اس سیڑھی پہ بہت سارے لوگ چڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ اس دور میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ اس کتاب کے ساتھ منسلک دکھیں گے لیکن کمی کہاں ہے عملی میدان میں معلوم پہ عمل کرنا یہ ہے اصل مطلوب ہدایت توفیق یہ مانگنی ہے آپ نے اور میں نے ہمارے اس سفر میں ہدایت ارشاد تو ملے گی ہی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت ساری نئی چیزیں کھلیں گی لیکن ساتھ ساتھ چپ کے چپ کے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے توفیق بھی دینا کہ جو معلوم ہو گیا اس پہ عمل کروں کیونکہ کمی اسی پہ آتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے دل میں جب سچی طلب آ جاتی ہے نا ہدایت کی تو وہ پا بھی لیتا ہے ہم نے آج تک نمازوں میں بیسیوں کیا سینکڑوں بار پڑھ لیا اح دن سے المستقیم تو کیا ابھی نہیں پتہ چلا راستہ پتہ تو چل گیا لیکن ابھی سچی طلب نہیں ہے ابھی بس وہ ماں باپ کی سکھائی ہوئی نماز ہے ابھی مولوی صاحب کا بتایا ہوا طریقہ ہے لیکن جس دن سچی طلب آتی ہے نا اندر انسان کے پھر اس کا بالغیب پر ایمان آنے لگتا ہے پھر وہ چھپی ہوئی حقیقتوں کو پا لیتا ہے اور جب رب کی معرفت ہوتی ہے تو چھکنے کو دل چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑتا ہوا اپنے مال کو شیئر کرنے لگتا ہے وہ پھر بحث شخص نہیں ہوتا سیلفش نہیں ہوتا مومن اس کا رب کے بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اور جب بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو پھر اس زندگی کا انجام معلوم کرنے کی فکر لگتی ہے تو آخرت کی کھوج لگاتا ہے اور ایسا شخص ہی اپنے آپ کو اس جہاں سے اٹھا کے دوسرے جہاں میں لے جاتا ہے لیکن یہ سب فائدہ کب ہوگا جب سارے تعصبات کو چھوڑ کے نفسیاتی الجھنوں کو کاٹ کے رسیوں کو کاٹ کے سچے پیغام کو پا لیتا ہے بعض لوگ حق کو پا لیتے ہیں لیکن کچھ تعصبات اڑے آ جاتے ہیں راستے سے ہٹ جاتے ہیں کچھ کسی کی مجبوری کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں قرآن سے ہدایت صرف اس کو ملے گی جو اپنے دل سے دن اس سے رات المستقیم کی دعا کرے گا اور جب حق سامنے آئے تو سمینا و عطا اس کو پانے لگے گا یہی لوگ ہیں کامیاب یہی لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی زبان سے بولتے ہیں لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس حق کا پیغام جاتا ہے دین کی دعوت جاتی ہے سمجھ آنے کے باوجود تعصبات کی پٹی یہ ایسی جیسے ایک شخص سمجھ سورج کو دیکھے لیکن آنکھیں بند کر لے اب سورج موجود ہے اپنی پوری رانائی کے ساتھ لیکن اس شخص کو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا اس نے آنکھیں بند کر لیں باہر آواز بالکل ٹھیک ہو اور کوئی اپنی کانوں میں روئی دے لے کیا آواز اس کے کانوں میں جائے گی وہ چیر تو چیختا رہے آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی تو کوئی پوچھے کہ بتاؤ تم نے اپنی آواز کو اپنے تک آواز کو اپنے تک پہنچانے کی کوئی کوشش بھی کی کہ نہیں کی تو اس طریقے سے انسان جو نہیں کرتے ان کو اسلام کافر کہتا ہے ان الزین کفرو کفر میں تو اس لفظ کو پڑھ کے لرس جاتی ہوں ہم جب نان مسلمس کے بیچ میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے یہ نان مسلم ہے یہ ڈس بلیور ہے اس کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے ان تک پہنچائی کتنی ان تک تو پہنچی نہیں ہم تک تو پہنچ گئی اگر ہمارے اور ان کے عمل میں فرق نہ ہوا تو فرق کیا ہوا تو لہٰذا اس رکو سے پڑھنے کے اس رکو کو پڑھنے کے بعد جو ہمیں اپنے عمل کی باتیں ملتی ہیں اس میں سے پہلی بات تو کیا ہے کہ شعور کے ساتھ ہدایت کی دعا مانگنی ہے دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچاننا ہے تیسری چیز ہم نے جو اس سے عمل کی سیکھی وہ کیا ہے کہ نماز پڑھنی نہیں بلکہ قائم کرنی ہے نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے اس کو وقت کی پابندی سے پڑھنا باقاعدگی سے پڑھنا کوئی چھوڑنا اور کوئی نہ پڑھنا ایسا نہ ہو سنت کے مطابق پڑھنا اور ایک آخری چیز اس کے اندر کیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جو کال اور اقرار اللہ کے ساتھ کیے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا یا کا نا کہا ہے تو پھر زندگی اسی کی دلیل ہو پھر اس کے بعد ہم نے اس رکوع سے جو عمل کی بات سیکھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہاں بھی میدان کھلا ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھئی دیکھو جو مرض صرف رسک دیتے ہیں یعنی اپنے مال کو شیئر کرو بلکہ کیا کہا جاتا ہے مما رزخ نہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا کچھ ہے رب کا ایک ایک سکل جو رب نے دی ہے نا وہ اسی کی ہے مال کپڑے گھر گاڑی سیل فون کیا یہ سب کچھ لگ رہا ہے اس کے راستے میں کیا میری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسکلس کو میں اسی کے راستے میں استعمال کرتی ہوں آج آپ دیکھیے کہ کوئی بہت ہی جینیس قسم کا بھی بچہ ہے نا وہ سائنس میں ٹاپ بھی کر لے گا لیکن اس کے باوجود اس کی جو سائنٹیفک یعنی جو سکلز ہیں وہ اسلام کے لیے کتنی لگ رہی ہیں آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کے سب سے زیادہ یعنی باشعور اور سمجھدار اور ایسے لوگ مسلمان لوگ ہیں لیکن ان کی اسکلز اسلام کے لیے نہیں لگ رہی آج دنیاوی میدان میں دیکھیں انفرادی لیول پہ تو مسلمان بہت زیادہ مال کمانے والے لوگ ہیں اچھے گھر بنانے والے لوگ ہیں آپ جتنی ہمارے ملکوں میں صنعت اور خرفت ہے اور ہینڈی کرافٹس ہے دیکھ لیجئے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن یہ سکلز کہاں لگ رہی ہیں یہ دیکھنا ہے آپ کہیں گے کسی کو ہینڈی کرافٹ آتی ہے تو وہ اس کو کیا اسلام کے راستے میں لگائے لگا سکتا ہے آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں جو اسکلس دی ہیں صحابیات کا یہ حال ہوتا تھا کہ ان کو کوئی کام آتا تھا تو وہ کام کرتی تھیں اور ان چیزوں کو بیچ کے وہ پیسہ اسلام کے راستے میں لگاتی تھیں ہماری ساری چیزوں کا رخ بدل سکتا ہے اسلام کی طرف اگر ہمارے اندر اس چیز کی تڑپ آ جائے پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہم نے عمل کی سیکھی کہ اپنے دل کو تعصب سے پاک کرنا ہے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ میری کتاب یا یہ میری جماعت یا یہ میرا گروہ بلکہ شعور کے ساتھ اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو اللہ کی بات سن کے سمجھنا ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمارے لیے اس عمل میں تھی وہ کیا تھی کہ انکار سے بچنا ہے کفر نہیں کرنا کبھی بھی کوئی غلط کام کریں اور اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اب یہ کام مجھے یعنی مطلب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کی حقیقت کھل جائے اور صرف تعصب کی وجہ سے آنکھیں نہیں بند کرنی اور ایک اور چیز جو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ دلوں پہ مہرے نہ لگانا کیونکہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا یہ انتقام ہے جیسے اللہ کی رحمت ہے نا تو رحمت کا اٹھ جانا مہر کا لگنا ہے سیلڈ بس اس کے اندر اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں جتنی باتیں تھیں ان سب پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رکو نمبر دو کو دیکھتے ہیں ومن الناس من يقول آمنا نا بلّاخی الآخر وما هم آخر اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں روک ہے تو اللہ نے ان کو روگ میں بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اس وجہ سے اور اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ رہو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ جانتے نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں آگاہ رہو کہ بے وقوف یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور جب وہ اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو محض ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوگی اور نہ وہ راہ پائے ہوئے ہوں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی جب آگ نے ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی بینائی کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اب یہ لوٹنے والے نہیں یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اس میں تاریکی بھی ہو اور گرج چمک بھی وہ کڑک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس رہے ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ منکروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے اور جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو سلب کر دے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے یہ ترکو نمبر دو پہلے پارے کا اس میں اس میں اب دیکھیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے وصف کی وجہ سے دیکھیں تو پہلی چیز فضاد اللہ مردہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی <coughs> اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب کوئی انسان سیریس نہیں ہوتا حق کے معاملے میں تو دن بہ دن اس کا نفاق یا اس کی دنیا کی محبت یا اس کی شرک کی بیماری بڑھتی ہے تو بیماریوں کو بڑھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اس میں ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حساب سے وہ کیا ہے اللہ یس بہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا دھوکہ کس نوعیت کا ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے پھر اسی طرح ذہب اللہ بنورم آیت سیون سکسٹین میں دیکھیے سیونٹین ہے غالباً اللہ لے گیا ان کا نور تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ملی کہ جب لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے ہدایت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ان کا نور بصیرت چھین لیتا ہے پھر آیت نمبر نائنٹین کے آخر میں دیکھیے والی محیطم بالکافرین اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا بڑا یا ہوشیار نہ سمجھے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کو گھیرے ہوئے نہیں بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور پھر ایک اور چیز جو اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں تھی وہ کیا تھی کہ ان اللہ علی کل شعین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر دے رہا ہے بعد میں آپ نے اب ایک ایک صفت پہ غور کرنا ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کی ساری مایوسیاں اور غلط چیزیں آپ کے دل سے نکل سکتی ہیں اس رکو کے اندر ہدایت کے اعتبار سے تیسرے گروہ کا ذکر تھا اب دیکھیے کہ دعا تو سبھی مانگتے ہیں یا کا نام بدو و یا کا نستعین لیکن عملی میدان میں انسانوں کے چار گروہ بن جاتے ہیں آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا حساب کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اس دعوت میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا متقین بچنے والے ان کی زندگی ان کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہوتا ان کی زندگی اسی کے برابر ہوتی ہے جو یہ بات منھ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں اور شروع میں جو انسٹرکشنز دی تھیں اچھی بات آتی ہے تو چپکے سے صرف کو کہہ دیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر دے دوسرے لوگ ہم نے دیکھے کہ جو انکار کر دیتے ہیں تعصب کی وجہ سے اندھیروں کی وجہ سے ہمیں نہیں ماننا ہم نہیں سننا چاہتے وہ تو نکل گئے اب یہاں تیسرے لوگ ہیں جو دونوں طرف چلنا چاہتے ہیں ان کو بھی خوش رکھو ان کو بھی خوش رکھو کچھ ادھر سے فائدے لے لو کچھ ادھر کے لے لو نہ ادھر کے فائدے چھوڑو نہ ادھر کے چھوڑو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافقین کے نام سے منسوب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دنیا کے فائدے اور مصلیتیں فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہیں یہ نوٹ کیجیے گا بات یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جن کی نظروں میں دنیا کے فائدے اور مسلطیں پرائرٹائز ہوتے ہیں اور ان کو یہ چیز بڑی نادانی لگتی ہے کہ انسان پورے کا پورا اپنے رب کا بن جائے سرنڈر کر دے سب کچھ اس کو دے دے ان کی حقیقی وفاداریاں اپنے دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن حق کے ساتھ ایک ظاہری رشتہ قائم رکھتے ہیں اور اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کیوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کی دنیا بھی محفوظ ہو گئی اور حق پرستی کا تمغہ بھی مل جائے گا لیکن یاد رکھیں ایسے لوگ کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے اس بات کا وجود کہیں باہر نہیں ایسے لوگ آزمائشوں کے وقت میں پرکھے جاتے ہیں اللہ کے نفس وسلم کے دور میں ایسے لوگوں کی بھی موجودگی تھی بظاہر آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے لیکن عملی میدان میں پیچھے ہو جاتے ایسے لوگ جب سچے صحابہ کرام کو اپنے گھروں کے سامان اور دنیا کی نعمتیں لا کے دکھا دیتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بے وقوف ہے دیکھو نیکسٹ کیا ہو گیا ان کو یہ بہت ہی فنڈامنٹلسٹک ہو گئے اب ان کو اتنا ہی اثر آ گیا ہر چیز ہی اپنی دینے پہ آ گئے مجھے کسی بچی کا کمنٹ بہت ہی اچھا لگا کسی کلاس میں تھیں اور ظاہر ہے کہ قرآن اثر کرتا ہے دل میں اثر ہوا تو اب ماں پریشان ہو رہی ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا تو ان کی ماں کا بولا ہوا جملہ فرق کے ساتھ تھوڑا جو مجھے یاد ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری بہن بھی تو اسی کلاس میں جاتی ہے نا تمہیں کیا ہو گیا ہے take it serious don't take it serious یعنی ہر دن تم نئے ایک عمل کی بات کری آج میں نے یہ شروع کرنا ہے اب یہ کرنا ہے تم کیوں اتنا اب نارمل بیہیویئر کر رہی ہو تو یہ ہوتے ہیں وہی لوگ جو کہتے ہیں حق کی بات کو کہ کیا ہم بیوقوفوں جیسا ہی مان لیں ہماری زندگی میں تو ایسا نہیں ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم وہ لوگ جو صبح و شام رات دن اپنی زندگی اللہ کے نام پہ لگا دیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کی جگہ میں اب دیکھیے کہ آپ کو یہ سفر تب فائدہ دے گا جب آپ اپنے آپ کو تنہا کر کے محسوس کریں رمضان کا مہینہ اللہ کے ساتھ ایک عجیب کر پیدا کر دیتا ہے جب انسان نفسیاتی الجھنوں سے آزاد ہوتا ہے اور پیٹ کے کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہوتا ہے تو اس کی روحانیت اٹھتی ہے ہمارے ساتھ حیوانی ضرورتیں لگی ہوئی ہیں نا کھانا پینا یعنی بری باتیں نہیں ہیں حیوانی سے مرا برا نہیں یعنی جو جانور بھی کرتے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں ہماری اندر کی طلب جاگ اٹھتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ان ساری چیزوں کو اندر کی طلب کو پیدا کرنے سننا ہے کہ آخر میرا کیا معاملہ ہے کیا میں تو ایسا نہیں محسوس کرتی کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا اللہ کا رہو باقی سب کے رہو اور ایسا نہ کرو اور ویسا نہ کرو اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی پھر مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ تو تعصب کی وجہ سے پیچھے اٹھتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس کوئی مشکل بات لگی تو اس کو چھوڑ دیا آسان لگی تو لے لیا تو ہمارے لیے اس سارے رکوع میں سے جو عمل کی باتیں اس کو نوٹ کریں گے پہلی بات ہے کال اور فیل کے تضاد سے بچنا ہے جو بات دل میں نا وہ زبان پہ لانی ہے دیکھیے یہ دھوکہ انسانوں کو بھی ہم دیتے ہیں اور بندوں رب کو بھی دیتے ہیں آپ کے دل میں نہیں محبت تو مت کہیے کوئی آپ کو کہہ تھوڑی رہے بعض وقت دل میں بغض ہوتا ہے اور زبان سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مزہ نہیں آیا ہوتا اور کہتے ہیں بہت مزے کی چیز تھی بہت اچھا پکایا بعد میں کہتے ہیں نہیں نمک تیز تھا دلہن بڑی اچھی لگ رہی تھی دل میں کہہ رہے تھے کوئی اتنی بڑی لگ رہی ہے ایسے جھوٹ ہے نا خاموشی بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ نہیں اچھی کوئی حرج نہیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا دوسری چیز جو ہم نے اس سے اپنے لیے عمل کی کرنی ہے وہ کہ چھوٹ سے بچنا ہے آپ دیکھیے کہ آپ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ایک چیک لسٹ بنا لیں آپ سب ہاتھ سے بنا لیں پیپر سے بنائیں اپنی نوٹ بکس میں بنائیں گے تو ان شاء اللہ آپ کے لیے یادگار بھی رہے گی اور خود بنائی ہوئی اچھی ہوتی ہے وہ موقعے جن پہ میں اکثر جھوٹ بولتی ہوں وہ لکھیے یعنی موسٹلی جن وقتوں پہ جھوٹ بولتی ہوں وہ لکھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ جیسے فیملی بیسڈ یا پورے گھر والوں کا جھوٹ کوئی ایسا ہو سکتا ہے مثلا جیسے آپ دیکھیں جھوٹی شان جھوٹا اسٹیٹس اپنا جھوٹا بینک بیلنس صرف لوگوں پہ روپ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بنانا تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے اس کو سننے کے بعد اور اس میں یہی ہوگا کہ گھر میں ایک مہم چلائیں کہ چلو بیٹا ہم گھر کو جھوٹ سے پاک کرتے ہیں وہ جیسے روچر سے پاک کرتے ہیں یا دوسری چیزوں سے کرتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ آپ بچوں کو لگا دیں پیچھے پھر آپ پیچھے بھی ہو جائیں گے نا تو وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد کی ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس میں عمل کی بات ہے فساد سے بچنا ہے فساد کیا ہوتا ہے جڑائی جھگڑا نہیں بندوں کے رب سے تعلقات کا ٹوٹنا بندے اور رب کا تعلق ٹوٹے اور بندوں کے بندوں سے تعلق ٹوٹے مثلا گھر والوں کے تعلقات ساس ہے تو وہ سوچے کہ بہو بیٹے کے تعلقات بگڑ جائیں اگر آپ بہو ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ماں اور بیٹے کا تعلق بگڑ جائے اگر آپ بھابھی ہیں تو آپ سوچیں کہ میری نن جو ہے وہ اپنے گھر میں نہ آیا کرے ہے نا اسے سے بگاڑ تو ان شاء اللہ تعالیٰ فساد سے بچنا ہے کیونکہ جب فساد پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر دنیا میں اللہ کی رحمتیں نہیں رہتی اور آپ ان ساری آیتوں کو اللہ کی رحمت کے رنگ میں بھی سوچئے گا کہ اگر میں جو باتیں سن رہی ہوں اس پہ میرا عمل ہو گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی یہ جو شروع میں ہم نے باتیں کی تھی نا مجھے تو اس میں اپنے لیے سب سے اچھی بات آخری لگی تھی وہ جو بیچ میں کہی تھی نا کہ جس کے نفس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کی رغبت ختم کر دی اللہ کا رحم ہو گیا تو میں تو اپنے لیے دعا کروں گی آپ کو بھی چاہوں گی اپنی کوئی عادت سوچیں جس کو آپ ابھی تک نہیں چھوڑ پائے یقین کریں انسان ساری دنیا پہ حکومت کر لیتا ہے بے بس ہوتا ہے نا تو اپنے اوپر آ کے بے بس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ہم اپنی نہیں مانتے دوسری ہماری بہت مانتے ہیں ہم دوسروں کو بہت سناتے ہیں لیکن خود ہم نہیں سن پاتے تو لہٰذا اللہ سے میں آپ سب کے سامنے دعا کرتی ہوں کہ میرے نفس کے اندر سے ہر وہ بری عادت نکال دے جس سے آج تک میں نہیں نکال سکی جس کے اندر سے جنگ ایک جنگ لگی ہوتی ہے نا اندر انسان کے اللہ تعالی ہمارے لیے وہ آسانیاں کر دے پھر اسی طرح ایک اور عمل کی بات اس میں یہ ہے کہ دو رخی زندگی سے بچنا ہے جو ہیں وہ ہیں یہ نہیں کہ ایک جگہ انسان کا ایک رنگ روپ دکھے اور دوسری جگہ دوسرا رنگ روپ دکھے چلیے آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول کرے رکو نمبر تین ہے سورت بقرہ کا یا اے لوگو کس کو کہا جا رہا ہے آپ سب اور میں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پھل پیدا کیے تمہاری غذا کے لیے بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے تو لاؤ اس کے ماند ایک سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو بس اگر تم یہ نہ کر سکو اور نہ ہرگز تم کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور خوشخبری ہے اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا اور ملے گا ان کو دوسرے سے ملتا جلتا اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری عورتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہ تم کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور سات آسمان درست کیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو یہ ترکو نمبر تین اس میں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اور اس کے صفات پہلی چیز ربکم اس میں لفظ رب اللہ کا نام ہے پھر خلقکم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت دکھ رہی ہے کہ تخلیق کرتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام الخالق بھی ہے اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے اللہ جال جالکم الرد فراشم وسما بنان تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور ساتھ ہی ذرا سوچیے کیا یہ اس کی رحمت نہیں اگر یہ زمین اس طرح بچھی ہوئی نہ ہوتی نرم ہوتی ہم پاؤں رکھتے یہ اندر چلی جاتی یا اتنی سخت ہوتی کہ ہم پاؤں رکھتے اور ہمارے پاؤں کٹک کے اوپر جاتے یہ اس کی رحمت ہے نا کہ اس نے اس کو اتنا نرم کر دیا مناسب پاؤں رکھیں تو تھکے بھی نہ اور دبے بھی نہ اور آسمان کی چھت اس کو بھی دیکھ لے انسان کیسی پیاری چھت اس نے بنائی کتنی صدیوں سے ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود نہ گرتی ہے نہ ٹوٹتی ہے نہ پھٹتی ہے ہماری چھتیں سو سال کے بعد ادھڑنے لگتی ہیں ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں اللہ کی چھت کتنے سال سے ہے اور اس کا رنگ نہیں اڑ رہا پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے سبحان اللہ فروٹ چاٹ کو کھاتے ہوئے افطاری کے وقت رب کو یاد کیجیے گا یہاں نوٹ کریں آپ اس آیت کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹی کہ آج کی افطاری کے وقت جب آپ فروٹ کاٹیں گی تو اس آیت پہ غور کریں گی فروٹ سیلڈ آج بھی اب دیکھیے کہ نیچرل فروٹس تمام دوسری چیزوں کے اوپر غالب ہے رنگ کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے اور نیوٹریس ہیں کتنا کھاتے ہیں کبھی غور کرتے ہیں اب آپ لوگوں کے روزے نہ ہوتے تو میں آپ کو دکھاتی تصور سے سوچ لیں آپ سوچیں ذرا آپ کو پھلوں میں کون سا پھل سب سے خوبصورت لگتا ہے شکل کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے جی آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے ویسے روزے کے ساتھ ایسی باتیں کرنا تو مناسب نہیں ہے ہیں امرود اچھا لگتا ہے اب ان کو امرود اچھا لگتا ہے باقی اس کو اس پہ بات کر لیتے ہیں باہر سے گرین ہوتا ہے کبھی کبھی اندر سے پنک ہوتا ہے سفید موتی چڑے میں اندر کھائیں تو کیسا ذائقہ منہ میں آتا ہے کبھی سوچیں ذائقہ کہاں سے آیا مٹی کون سی تھی براؤن پھیکی کڑوی پانی پھیکا اور میٹھا کیسے ہو گیا جی یہاں سے یہ کہہ رہی ہیں ان کو گرین مینگو اچھے لگتے ہیں اس کو دیکھ لیں سبز مینگو کسی نے اگر کبھی مینگو نہ دیکھا ہو تو اس کو پوچھیں اس کے اندر کیا تو وہ مان سکتے کہ اس کے اندر یلو کلر کا گودا نکلے گا پھر گودا کھاتے کھاتے انسان دانت مارے ایک دم اندر گٹھلی کو دانت لگ جائے پہلے سے اگر نہ پتہ ہو کہ اندر آم کے اندر گٹھلی ہوتی ہے تو ہم اپنے ہی دان توڑ دیں یہ کس نے کیا دیکھیں آپ محسوس کریں اپنے آپ کو اس کمرے سے نکالیں اور جائیں باہر گارڈن میں ایک آم کہاں سے نکل رہا ہے سوکھی براؤن کلر کی ڈنڈیوں پہ لگا ہوا کہ منہ میں چلی جائے تو منہ کڑوا ہو جائے چھیل جائیں دانت اور اس کی ٹہنی پہ لٹکا ہوا ایک نرم گودے والا آم کیا یہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں ہم کیوں نہیں محسوس کرتے اس کی چیزوں کو اللہ اکبر جی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے امرود انہوں نے لکھا ہے واٹر میلن سبحان اللہ جو مجھے اللہ سے محبت واٹر میلن کو دیکھ کے آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک دلہن چھپی ہوئی ہے ایک سخت خول کے اندر کسی نے نہ دیکھا ہو کبھی تو کیا ہے ایک فٹ بال ہے نا پتھر کوئی لینا چاہے کوئی اس کو کہے دیکھیں آپ کسی نے نہ دیکھا اور کوئی اس کو کہے کہ تم سپوز کرو اس کے اندر کیا ہوگا تو پتھر ہے ویٹ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے نہیں اس کے اندر پانی ہے کوئی مانے گا کون تھا جو وہ سبز ایک چھلکے کے اندر سرخ رنگ بھر کے آیا انسان سوچتا نہیں ہے عقل دھنگ رہے کالے رنگ کے بیچ سرخ گودا باہر سبز بیچ میں یلو کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے ذرا آپ کی چھری سخت لگ جائے تو وہ ہی سارا گھل کے پانی بن جائے کون پیدا کرتا ہے یہ وہ رب ہے جس کو بھول کے آج ہم جی رہے ہیں جس کی قدر کم ہی کرتے ہیں کتنا کھاتے ہیں کتنا پیتے ہیں کیا قدردانی ہے کیا شکر شکر گزاری ہے بہت ضرورت ہے اپنے دل کو کھولنے کی جب تک دل پہ نہیں لیں گے بات نہیں بنے گی پھر آپ دیکھیے کہ مختلف وقتوں میں پھل کا رنگ مختلف ہوتا ہے کچا ہے تو اور رنگ کا پکا ہے تو اور اور پکتا ہے صرف آپ رنگ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کچا ہوگا یہ کھٹا ہوگا یہ میٹھا ہوگا یا یہ گلا ہوا ہے یہ اللہ کی شان ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مما نزل نہ ابدینہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندے پہ نازل کرتا ہے یعنی قرآن یا دین کی کوئی بھی کتاب جو بھی اللہ نے نازل کی رسولوں پہ وہ اس کا نازل کردہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اور وہ کیا ہے کہ جنتیوں کو بھی پھل دے گا میں تو یہ سوچ کے حیران رہتی ہوں کہ ہوگا کیا جنت میں کیسے پھل ملیں گے اور جب انسان شکل دیکھ کے کہے گا یہ دنیا کے ہیں تو ذائقہ کیسا ہوگا کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ واقعی دنیا میں پھل انتہائی لذیذ چیز ہے نا اس کے باوجود جنتی جب جنت کا پھل کھائیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ ان کا ذائقہ وہی ہے کیا اتنی نعمتیں پا کے شکر نہیں کرنا تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ آنکھیں کھول کے جینا کھانے پینے کی چیزوں کو صرف اپنی ظاہری نظروں سے نہیں لینا دوسری جنہوں نے لکھا ہے اسٹرابری اسٹرابری بھی حیران کرتی ہے مجھے میرے ساتھ ایک تجربہ میں نے ایک پہلی دفعہ ایک چیز دیکھی جو پہلے نہیں پتہ تھی کہیں بھی اسی ٹرپ میں تھی تو ہماری ہوسٹ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں کریں اور جو ہوسٹنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہوسٹنگ کر رہا ہے اور کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو کھانے کے ساتھ ایک ٹرے میں کچھ تھیں پلیٹ میں چیزیں نا تو میں نے نہیں کبھی دیکھی تھی وہ چیز یہ کیا ہو گئی بالکل چپٹی سی چیز تھی سرخ رنگ کی اور چمڑا لگ رہا تھا دیکھنے میں نا میٹ جیسے ہوتا ہے گوشت ایک دو سات اور بھی چیزیں تھیں تو میں نے اب نئی چیز دیکھ کے ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا تو میں نے کہا یہ کیا ہوگا پتہ نہیں یہ نمکین ہوگا پتہ نہیں یہ میٹھا ہوگا یہ کھٹا ہوگا یہ کیا ہوگا تو خیر میرے ہسبینڈ تھے تو انہوں نے پہچان لیا تو چکھا تو آپ کو پتا کہ وہ ڈرائیڈ اسٹرابریز تھیں بالکل فلیٹ کی اور ان کے اندر سیسمی لگی ہوئی انتہائی لذیذ میں حیران رہ گئی کہ اللہ کی ذات کیا کیا ہمیں کھلا رہی ہے اور کس کس رنگ میں کھلاتی ہے فریش کھا لیں تو اور ذائقہ ہے دودھ میں گھول کے اس کا شیک بنا لیں تو اور ذائقہ ہے آئس کریم میں ڈال لیں اور سمودی میں پی لیں تو اور کتنے ذائقوں میں رہتے ہیں انشاءاللہ آج افطاری کے وقت میں تو آپ اپنے رب کو یاد کریں گے بہت سارا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ میں شرماتا نہیں ہوں کہ مچھر کی مثال بیان کروں اس سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کسی چیز کو حقیر نہیں جاننا یہ نوٹ کریں گے ہم کیونکہ جب تک ہمارے اندر اپنی ذات کی بڑائی نہیں نکلتی تب تک اللہ کی ذات بڑی نہیں بنتی پھر ایک اور چیز جو ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ فاسق نہیں بننا فاسق کون ہوتا ہے اللہ کی حدوں کو توڑنے والا going beyond the limits boundaries کو کراس کرنا یہ آپ کا گھر ہے آپ دوسرے کے گھر کی طرف نہیں دیکھ سکتے نا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی حدیں ہیں جیسے دنیا میں ٹریفک کے رولز ہیں نا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے یہاں سے آگے گاڑی نہیں پارک کر سکتے اور اس ملک میں آ کے تو میں نے یہ فاسق کی پہچان مثال اور اچھی طرح سمجھی اب دیکھیں کہ آپ گاڑی پارک کرتے ہیں نا تو صرف ہاف فٹ گاڑی آپ کی ادھر سے ادھر ہو تو آپ کو ٹو کر دیں گے ایسے ہی نا سیدھی نہیں ٹیڑھی کتنی دفعہ تو آپ گاڑی سیدھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ روڈ کے اوپر نہ آ جائے یہی ہے فسک آپ ایک اسائنڈ لائن سے باہر جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی ٹو ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اسائنڈ لمیٹیشنز ہیں جب ہم اس سے باہر جاتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی حق رکھتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کچھ کرے آپ نے ایک ریڈ لائٹ بنائی یہ ایک گرین بنائی آپ ریڈ پہ رکتے ہیں گرین پہ چلتے ہیں جیسے یہ سٹاپ سائن ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی سٹاپ سائنز ہیں اپنی زندگی ایک پابند زندگی بنانی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے پھر اگلی چیز اس رکوع میں سے جو ہمارے عمل کی نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑنا نہیں ہے سب سے بڑا عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عہد کیسے ٹوٹتا ہے دیکھیے عہد بنتا کیسے ہے بندہ زبان سے کہتا ہے شد اللہ اللہ و شد و محمد رسول اللہ یہ عہد بند گیا اسی طرح عہد ٹوٹتا کیسے ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست نہیں کرتا اور اس کی بات کو نہیں مانتا تو انشاءاللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمارے رب سے تعلقات ٹوٹیں مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن شادی کے لیے نکاح کے لیے بھی عہد ہوتا ہے نا جیسے شوہر بیوی کی بات مانتی ہے بیوی شوہر کی بات مانتا ہے اگر وہ ایک دوسرے کی بات نہ مانیں حقوق نہ پورے کریں تو بعض دفعہ طلاق ہو جاتی ہے نا گھر کیسے ٹوٹتا ہے جب وہاں فسق ہوتا ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بجائے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہی معاملہ ادھر بھی ہونے لگتا ہے تو لہٰذا عہد نہیں توڑنا اللہ کے حکم سے اور اس کے بعد پھر اس سے ایک اور چیز جو ہم نے عمل کی سیکھی کہ قطع رحمی نہیں کرنی رشتوں کو نہیں توڑنا ہر وہ چیز جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں توڑنا انشاءاللہ وہ زندگی گزارنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے پھر ایک چیز اور اگلی عمل کی اس میں کیا ہے کہ اپنی زندگی اور موت کا مالک رب کو ماننا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیتا ہے زندگی وہی موت دیتا ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی طبیب یا کوئی بھی فائدہ دے سکتا ہے فائدہ تو ہم لے سکتے ہیں لیکن یقین رکھنا ہے اس بات پہ کہ ہماری زندگی اور ہماری موت کا رب اللہ ہی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ غور کرے گا اس کی قدرتوں کو دیکھے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی اور اللہ کرے کہ یہ تبدیلی آ جائے میں تو جب یہ آیت سنتی ہوں نا کہ وہ یمید کم و یو ہی کم تو مجھے تو ایک ہی جملہ یاد آتا ہے کہ نہ اپنی مرضی سے آئے ایسے ہی ہے نا تو میں سے اپنی مرضی سے آیا دنیا میں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں ورنہ کوئی جانے دے کوئی ماں بیٹی کو جانے دے کوئی بیوی شوہر کو جانے دے نہیں جانے دینا نہ آئے اپنی مرضی سے نہ جانا اپنی مرضی سے ہے تو بات تو بیچ کے چند سالوں کی ہے نا اس کو کیوں نہ اس کی مرضی کا کر لیا جائے کیوں تم یہ چند سال میری مرضی کے گزارو تو میں تمہیں ایک ایسی لمبی زندگی دوں گا جو تمہاری مرضی کی ہوگی لہم فی ہم یشتہون اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت ایسی بنا دے کہ وہاں ہم اپنی من پسند جگہ میں جا سکیں یہاں پہ بریک کریں گے الحمد للہ تھوڑا سا ہمارا ون روپ بھی ہوا پارے کا اور آج چونکہ پہلا دن ہے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں اپنے سکون سے وہ تو فیل نہیں کریں گے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کن کنڈیشنز میں یہ سب چیزیں ہوئیں اور ہو رہی ہیں الحمد للہ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ اللہ نے کروا دی تو ٹوینٹی منٹس کی ہماری بریک ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے کا شروع کریں گے اگر بالفرض آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رکو نمبر چار دیکھتے ہیں ان اللہ لا يستحی ان يدرب مثلا ما بعودتا وما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کریں اور خون بہائیں ہم تیری خمد کرتے ہیں اور ہم تیری خمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام تو جب آدم علیہ السلام نے بتائے ان لوگوں کو ان لوگوں کے نام ان کو ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں اور مجھ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے انکار کیا اور گھمن کیا اور فرشتوں میں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس عیش سے نکال دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند بول تو اللہ ان پر متوجہ ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو چھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ ترکو نمبر چار صورت بقرہ کا اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو ساتھ لے کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کا تعارف کروایا اس رکوع میں پیچھے سے اگر تسلسل جوڑیں تو شروع میں ہدایت کی طلب کی بات تھی پھر کتاب سے ہدایت ملے گی ذالک الکتاب ریب بفی پھر ہدایت کے اعتبار سے انسانیت کا پہلا گروہ المتقین پھر دوسرا گروہ الکافرین انکار کرنے والے اور اس کے بعد پھر منافقین جنہوں نے نفاق کا دامن پکڑا اور اپنی دو رنگی چال نہ چھوڑی اس کے بعد وہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ نے یا یونا سو بدو ربکم سے پوری انسانیت کو خطاب کیا اور دعوت دی اور وہ قرآن پاک کا پہلا حکم تھا ڈوز میں سے پہلی چیز تھی کہ سب عبادت کرو اب یہاں سے پہلے انسان کی کہانی ہے اب دیکھیں گے کہ ہر رکوع دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے جڑتا ہے ایک میں ایک بات ہے دوسرے میں دوسری لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہوتی ہیں تو یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات ہوئی ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا میرا آغاز کیا تھا میں کہاں سے گیا تو پہلی بات تو اس میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جا علم فلردی خلیفہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ خلافت یا دنیا میں کون کس کی جگہ پہ آئے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے آج ہم موجود ہیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں گی یہ سب اللہ کے کام ہیں بعض لوگ اگلے اور پچھلوں کو کوستے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے بڑوں میں سے کسی سے کوئی شکایت ہے یا آنے والی نسلوں سے کچھ ہے تو وہ اللہ کے فیصلوں پہ خوش نہیں ہے تو پہلی چیز اس سے ہم ساتھ ساتھ لیتے ہیں صفات کو بھی لیں گے اور عمل کی باتیں بھی کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہنا ہے اس نے یہ نظام چلایا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ سارے لوگ ایک ہی ساتھ دنیا میں پیدا کر دیے جاتے اور سارے ایک ہی ساتھ مر جاتے لیکن یہ کتنا نیچرل وے ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پچھلے لوگ چلے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے اور یہی خوبصورت طریقہ ہے زندگی کا یہ اصول ہر جگہ ہو سکتا ہے پھر دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا چوائس ول پاور یہ تھی وہ نمایاں چیز جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز کیا فرشتے باوجود اس کے کہ عبادت کرتے تھے تسبیحات کرتے تھے لیکن ان کے پاس چوائس نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے یا اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انسانوں کو آزادی ملے گی اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی اور ایسے ہی لوگ پھر نبوت کے درجے پہ جائیں گے ایسے ہی لوگ انبیاء اور صلاحہ اور شہدا کے درجے پہ جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ یہ تھوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی فرشتے جو نوری مخلوق تھی ان کو سجدہ ریز کروا دیا آدم کے سامنے اور یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا علم کی شان و علم آدم علسم کلّہ دنیا میں پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی ملی انسان علم کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ دنیاوی علم ہی کیوں نہ ہو پھر دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور عزت دی اس پورے رکوع میں آدم علیہ السلام کو دی جانے والی مختلف آنرس کا ذکر ہے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت کے منصب پہ فائز کیا تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اختیار دیا ول پاور دی چوائس دی اور یہ پاور بڑی خوبصورت ہوتی ہے آپ کسی کو کہہ دیں یہ آپ کو یہ چاہیے یہ آپ کا حکم ہوتا ہے اگلا چاہے یا نہ چاہے کوئی چوائس نہیں اور کسی سے آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب اچھا یہ چاہیے کہ یہ چاہیے چوائس دینا بھی اللہ کی رحمت ہے اس کو بھی رحم کی وصف میں سمجھیے گا کہ اللہ کا رحم کیا ہے کہ اس نے ہمیں چوائس دی ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے کو انسان جھوٹ بولنے لگتا ایک دم اس کی زبان کٹ جاتی پاسیبل تھا نا نماز کا وقت ہوتا جو جہاں کھڑا ہے فوراً اس کی کمر چھکتی اور وہ رکو میں چلا جاتا بعض دفعہ انسان کو شرمندگی کا ذریعہ بھی یہ چیز بن سکتی تھی یہ رحمان کا رحم ہے کہ اس نے تمہیں چوائس دی کرتے کیا ہو تم دیکھتا ہوں کرتے کیا ہو تو اس کے اس رحم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہم نے پھر اگلی چیز جو اس میں ہم نے دیکھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے مرحلے کو سامنے فرشتوں کے پیش کیا کیوں پیش کیا تاکہ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ کاموں کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سیدھا سبھی تو ہو سکتا تھا نا فرشتوں کو کہا جاتا بس یہ آدم ہے اور بس دیٹس اٹ نہیں یہ نام سکھانا پھر نام پوچھنا حالانکہ بڑے لوگ تو صرف حکم ہی دیتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلتی ہے کہ صرف حکم نہیں دینے چاہیے پریکٹیکلی لوگوں کو وہ چیز کر کے بھی دکھانی چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو محسوس کر سکیں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور خوبصورت سی چیز دکھتی ہے اور وہ کیا ہے ہر دور کے تھوڑے لوگ لیکن کارآمد لوگ وہی آنے والے دور کی فصل کی بنیاد بنتے ہیں مثلا چند دانے جو اچھے ہوتے ہیں وہی زمین میں دوبارہ جا کے چھپتے ہیں تو نئی فصل اگتی ہے نا جبکہ بھوسی چھلکا بیکار چیزیں وہ کوئی جانور کھا جاتے ہیں کوئی پانی کے اوپر بہہ جاتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو فصل کے قیمتی دانوں کی طرح استعمال کرنا ہے اپنی قیمت پہچاننی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی فرشتوں سے سجدہ کروا دیا جنت میں رکھوایا اپنے ہاتھ سے پیدا کیا علم عطا کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اپنی ہستی کو پہچانے جب اتنا اعلیٰ انسان اتنی حقیر اور بیکار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھتے ہوں گے افسوس ہے تم پہ اس لیے پیدا کیا تھا تمہیں تم یہ تھے تم اس چیزوں کے لیے بنے تھے آپ بھی اور میں بھی ہم سب اپنے لیے ایک یہاں ایکٹیویٹی لکھیں کہ اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے کوئی بھی کام کرنے لگیں دن رات میں صرف اور صرف ٹین ٹو ففٹین سیکنڈ رک جائیں اور سوچیں کیا یہ کام مجھے جچتا ہے کیا یہ کام مجھے سوٹ کرتا ہے بولنے لگیں تو بھی سوچ لیں یہ جو بات کہنے لگی ہوں یہ مجھے جچے گی پہننے لگیں جانے لگیں آنے لگیں بس چند لمحے کے لیے خود کو وقت دے کے سوچیں کہ رب کی نگاہ سے میں کیسی لگتی ہوں گی بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو رب کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں یقین کریں آپ کی دنیا بدل جائے گی ہم جب اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا تو ہم بڑے اجلے لگتے ہیں بڑے چمک رہے ہوتے ہیں سج رہے ہوتے ہیں لیکن اس لمحے یہ دیکھنا ہے کہ رب کی نگاہوں سے میں کیسی لگتی ہوں فرق ہوتا ہے نا بس آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک عام مرر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا بڑا اچھا لگتا ہے آپ کہتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہوں میں لیکن آپ بڑے مرر میں دیکھیں جس میں آپ کی تصویر بڑی ہو کے دکھتی ہے تو آپ کو کتنے دھبے دکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یہاں بھی یہ ہے اچھا یہاں صحیح رنگ نہیں لگا یہ نہیں ہوا کتنی لوگ محنتیں کرتے ہیں نا فرق کتنا پڑا آپ نے چھوٹے مرر کی بجائے بڑے مرر سے دیکھا بس یہی فرق ہے اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے میں اور آپ کی نگاہوں سے دیکھنے میں اگر رب کی نگاہوں سے ہمارے چہروں پہ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلی چیز ایک اور ہم نے یہ سیکھی اور وہ کیا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے ہی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو نہیں تھکانا بلکہ اس کے بندوں کے آگے بھی نرم رہنا ہے فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کر گئے شیطان نہ کر سکا کیوں کبر تھا آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں لیکن جو ہی بندوں کا معاملہ آتا ہے تو کھردرے بن جاتے ہیں نرم رہنا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات پیش کر سکے پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے سیکھی انکار نہیں کرنا یہ بات نوٹ کرنے کی ہے شیطان مقام اور مرتبے سے کیوں گرا کیونکہ اس نے انکار کیا کیا میں بھی انکار کر کے اس مرتبے سے گرنا چاہتی ہوں جو مجھے رب نے دیا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عزت دی تمہیں بڑا بنایا تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو تم ایسے کام کرنا چاہو گے پھر ایک چیز اس ایک اور چیز جو اسی میں آپ دیکھیں گے وہ کیا تھی فتح آدم و مر ربی ہی بس سیکھ سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے یعنی آدم نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات اور وہ کون سے تھے ربنا انا ظلمنا انفسنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے تو عمل کی بات کیا ہے اگر کبھی نفس کی تباہ کرتے ہوئے قدم پھسلنے لگے تو جلدی سے یہ دعا یاد کر لینی ہے یہ صورت عراف میں آئے گی اور انشاءاللہ آپ اپنے تجوید کے پیریڈ میں وہ دعا بھی یاد کریں گے اکڑنا نہیں بلکہ توبہ کر کے اللہ کی نگاہوں میں عزیز ہو جانا ہے پھر ایک اور چیز اس رکوع کی جو قابل توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت التواب اور ایک الرحیم آئی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا تواب ہر گناہ گار کو سمیٹنے والا جتنا بھی کوئی بڑا گناہ کرے پلٹ کے آ جاتا ہے اس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کی صفت سے دیکھیں تو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی کیا یہ اللہ کا رحم نہیں کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ ننانوے لوگوں کو قتل کر کے آ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے آ کے توبہ کی بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو شروع میں دس پوائنٹ لکھا تھا اس میں یہ بھی ایڈ کریں گے آپ کہ اللہ کے رحمان اللہ کے رحمان ہونے کے ارحیم ہونے کے جو صفات جو وصف ہمیں دکھتے ہیں وہ کہاں کہاں نہیں دکھتے کہ ایک شخص سو لوگوں کا قاتل اللہ اس کو معاف کر دے وہ حابیل وہ قابیل نہیں ایک کفل نام کا ایک شخص تھا جو بہت زنا کرتا بہت غلط کام کرتا تھا ایک دفعہ ایک عورت کی مجبوری کو خرید لیا کہا اتنے پیسے دوں گا اگر آج رات میرے ساتھ گزارو گی کہا ٹھیک ہے مجبوری تھی لیکن عین وقت پہ وہ عورت پتے کی طرح کانپ رہی تھی پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے تم تو مجبور ہو کہا مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے اتنا قلعہ اللہ سے ڈر جو بس کفل کا دل بدل گیا کہا مجھے تو کبھی خوف نہیں آیا کہا چاہ اچھا، تمہیں نہیں آیا تو نہ آیا ہوگا مجھے تو آ رہا ہے اس نے عورت کو چھوڑ دیا پیسے بھی دے دیے اور اس کے بعد کفل تھا اور اس کا رب تھا کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں اتنے منہ کالے کیے پھر بھی خیال نہیں آیا روتے روتے کیا ہوا صبح سے پہلے کفل کی جان چلی گئی اور لوگ تو یہ سوچ رکھتے ہوں گے نا کہ اللہ نے کفل کو کہاں پھینکا کیونکہ بدماش تھا غنڈا جس کو اپنے دور میں آپ کہیں لیکن اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ کفلا بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا تو یہی ہے طواف کا میسج کیوں پریشان ہو کیوں پیچھے رہتے ہو پلٹ کے تو آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا میں ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے ایک شخص جو پھٹکا ہوا ہے جس کو راستہ نہیں مل رہا اس کی اٹھنی اس کو نظر آ جاتی ہے تو وہ خوشی سے کہہ جاتا ہے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں اللہ کو تو اس سے زیادہ محبت آتی ہے تو اللہ کی رحیمیت کو محسوس کرنا ہے پھر ایک اور چیز جو آخری سائ تھرٹی ایٹ سے تھرٹی نائن میں تھی وہ کیا تھی کہ کل نہ بتو میں نہا تم سب جاؤ اس جنت سے اب نکل جاؤ تم اس قابل نہیں رہے کیا مطلب کہ گناہ گار شخص جنت میں نہیں رہ سکتا داخل تو کیا نکل گیا وجہ کیا گناہ جنت میں راستے کی رکاوٹ یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ آدم علیہ السلام نے صرف ایک منع کردہ درخت کا پھل چکھا اور جنت سے نکال دیے گئے پھر ان کا کیا ہوگا جن کی زندگی ہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرے کیا وہ جنت میں جانے کے یا وہاں رہنے کے اہل ہیں اگر زندگی کا رخ نہ بدلا پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے مایوس نہیں کیا اب دنیا میں جاؤ لیکن اب امتحان ہے اب ہدایت آئے گی جیسے ناراض تو نہیں ہو لیکن اگر آپ دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو مجھ سے پھر مانگنا میں تمہیں پھر واپس بلا لوں گا تو اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت کے قابل کر دے خم فی خا خالدون یہ اللہ کی صفت ہے الخالد خلد خال ہمیشہ رہنے والا لیکن اللہ جنتیوں کو کہتے تم ہمیشہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے آگے جھکنے والا بنائے تعویلات کر کے حرام کو حلال کرنے سے بچائے حسد اور گھمنڈ سے بچائے اور اپنی منع کردہ چیزوں سے دور کر دے یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ انسان پھٹکتا ہی وہاں ہے جہاں شیطان کے ورغلاوے میں آ کے اللہ کی منع کردہ چیز کی طرف آ جائے آپ ازما کے دیکھ لیں حرمت ایک بند دروازہ ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کھول دینا پھر آگے سے آگے دروازے کھلتے جاتے ہیں آپ ایک غلط کام کریں گے دوسرا خود بخود ہو جائے گا دوسرا کریں گے تیسرا ہو جائے گا جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے آگے چلتے ہیں رکو نمبر پانچ ہے سورت کا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انمت علیکم و اوفو بیاہدی اوفی بیاہدکم و ایا فرحبون اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے سہسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے ڈرو اور صحیح کو غلط میں نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور مدد چاہو صبر اور نماز سے اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ ترکو نمبر پانچ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کس طریقے سے ہمیں تذکرہ ملتا ہے پہلی بات نعمتی اللتی انم تو علیکم اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیا عموماً ہم نعمتوں کو پا کے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم تو لوگوں میں اٹھ کے رہتے ہیں فلاں نے دیا فلاں سے ہوا اس نے کیا اس نے چاہا نہیں یہ میرے مالک کا انعام ہے اپنی نعمتوں کو سوچیں ذرا کتنا کچھ دیتا ہے گن سکتے ہیں اپنے گھر کی نعمتیں اپنے جسم کی نعمتیں گن سکتے ہیں اپنی زندگی بھر کی جو نعمتیں آج تک استعمال کر سکے کیا گن سکتے ہیں اور نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کے لیے چن لے یہاں سے لے کے اگلے دس رکو تک تقریباً رکو نمبر پندرہ تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا ترتیب دیکھیے کتنی خوبصورت بن رہی ہے کہ پہلے انسان کی بات ہوئی آدم علیہ السلام اب دنیا کے مذاہب جو تھے ان میں پہلا مذہب جیوزم جس کو یہودیت آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کا نام دیا اہل کتاب کہا اب ان کا ذکر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کیوں آ گیا قرآن پاک شروع ہوتے ہوئے تو یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایک منصب دیا گیا جس کو ہم دوسرے پارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن وہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام عام کرنا ہم سے پہلے یہی ذمہ داری یہود کو دی گئی انہوں نے اس چیز کو فخر سمجھ لیا اور نسلی تعصب میں آ گئے کہ واہ ہم تو بہت بڑے ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم دیا اور وہ کام نہ کیا جس کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے نفس و کی آمد کے بعد وہی پھر امت مسلمہ کو دے دیا اور مسلمان یہی کام کرنے لگے تو یہاں نبوت کی نعمت کی بات ہے آج نبوت تو نہیں ہے تو اس کی جگہ دین کا علم تو پہلی چیز آپ کے لیے مبارک ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ علم کے ساتھ دین کے ساتھ اپنا براہ راست تعلق جوڑ چکے یہ اللہ کی نعمت ہے محسوس ہوتی ہے کیا آپ اس وقت کو اپنے لیے ایک نعمت محسوس کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو موقع دے دیا سننے کا نہ بھی دیتا سو بھی رہے ہوتے کچھ بھی کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قائم رکھے کبھی بھی کوئی نعمت ملے نا اب جیسے یہ بات ہے نا تو اس کو سنتے ہوئے آپ کی خود کلامی کیا ہونی چاہیے اپنے رب سے اللہ اس کو قائم رکھنا اللہ میری اس نعمت کو قائم رکھنا اللہ مجھ سے چھیننا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ کل سننے کی بھی توفیق دے چپ کے چپ کے اپنے باتیں کرنی ہیں اپنے رب سے انشاء اللہ تعالیٰ اتنا پیارا تعلق قائم ہوگا اتنا پیارا کہ آپ کو کوئی اور تعلق اتنا اچھا لگے گا ہی نہیں یقین کریں دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی سچ تو یہ کہ ہم نے اللہ سے باتیں کرنا سیکھا ہی نہیں ہمیں بچپن سے دنیا کی چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے بچہ پیدا بات میں ہوتا ہے اس کو دنیا بھر کی چیزیں لا کے دکھا دی جاتی ہیں جو سنتھیٹک قسم کی دنیا کی بنی ہوئی رنگ برنگی پلاسٹک شیشے کی جس کی وجہ سے وہ اسی کی رانائی میں کھو جاتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اصل دنیا یہی ہے حالانکہ وہ اصل نہیں ہوتی انسان اس سے اپنے آپ کو رب سے دور کرتا ہے پہلے دور کی مائیں بچوں کو نیچر کے قریب لے جاتی تھیں چندہ ماموں دکھاتی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا کھانا کھلاتے ہوئے ماں کہتی تھی اچھا وہ دیکھو منہ چندہ ماموں کدھر ہے بچہ چاند کی طرف دیکھتا تھا منہ میں چمچ کھانے کی ڈال دیتی تھی آج دنیا کے آسمان کے اپنے کمروں کے لگے ہوئے ستارے چاند دکھاتے ہیں تو پھر دل بھی تو انہی کو بڑا مانیں گے نا کہ جس کو ہم بڑا مانتے ہیں جی جی یہ کہہ رہی ہیں آپ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل آج کل بچے بیچارے نیچر بھی دیکھتے ہیں تو وہ اسکرینوں بھی دیکھتے ہیں تو بات تو یہ ہے کہ جتنا اللہ سے تعلق جڑے گا ماں کا اتنا ہی بچے کا بھی جڑے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوسری چیز اس میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارے عمل کی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اگر ہم اشارہ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کتاب کی دعوت کا کام کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کا حد تھا لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا کتاب کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے نفس کی اتباع کرنے لگے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے تو ہم نے اس سے کیا سیکھا پہلی بات ہے کہ نعمتوں کی تذکیر کرتے رہنا چاہیے کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپکے سے الحمد ایک دفعہ اپنے دل کی گہرائی سے کہیں تو صحیح الحمد للہ اللہ تو نے مجھے جو دیا میں اس قابل نہیں تھی اللہ چھیننا نہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر دینا یہ جو میں نے دو تین جملے بولے کیا آپ اپنے ساتھ تنہائی میں یہ بولتی ہیں جملے اگر نہیں بولے تو کوئی بات نہیں آپ سے بولنا شروع کریں آپ دیکھیے گا جتنا آپ کے اندر احساس بڑھے گا اپنے مالک کی نعمتوں کا اتنی آپ کو اپنے رب سے باتیں کرنی آئیں گی پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کی آیتوں کو بدلنا نہیں ہے معنی نہیں بدلنے مفہوم نہیں بدلنے بعض دفعہ ہم وہ چیز جو قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے معنی پہ نہ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ان شاء اللہ ہم نے ایک وقت آئے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو وہ بات جو کہیں بھی پڑھیں گے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ حق بات ہے یا باطل ہے اپنی خواہشات اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے اللہ کی کتاب کو نہیں بدلنا پھر ایک اور چیز نماز قائم کرنی ہے صرف رمضان میں نہیں انشاءاللہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے چلے رمضان کا مہینہ <coughs> زکوٰۃ کا ایک ہمارے لیے ریمائنڈر بھی بن جاتا ہے کیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کسی الگ اسی رمضان کے سیشنز میں بات کریں گے لیکن یہاں صرف ایک ریمائنڈر ہے چیک کر لیں کہ کیا میں نے اپنی زکوٰۃ پچھلی جو دینی تھی وہ دے دی ہے یا پچھلے سال کا اگر ایک سال ہو گیا تو وہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ دینا ہے پھر ایک اور چیز اس سے ہمیں جو عمل کی ملتی ہے ورک عمر راکین جماعت کی نماز کی طرف اشارہ ہے اجتماعی نماز کی کوشش کرنی اجتماعی عبادت کی کوشش کرنی ہے ہم نے رمضان کی کمٹمنٹس میں ایک چیز کی تھی میں اب ریمائنڈ کروا دیتی ہوں شاید کسی اور کو بھی فائدہ ہو کہ اس رمضان میں ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے درجے پہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھنی ہے کوئی بھی نہیں چھوڑنی پوری وقت پہ پڑھنی ہے یہ فرسٹ کمٹمنٹ ہے جو لوگ پہلے سے عادی ہیں الحمد ان کو پھر کچھ زیادہ کرنا چاہیے نا تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اچھا میں جماعت سے پڑھوں گی کوئی بھی مل جائے گھر کے بچے کو لے کے بیٹھ جاؤں گی میاں کے ساتھ پڑھ لوں گی باہر جائیں میاں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن جماعت سے پڑھوں گی تاکہ میری ہر نماز ستائیس نمازوں کے برابر ہو اور نہیں کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی بات نہیں لیکن وقت پہ اور پوری شرائط کے ساتھ گھر میں پڑھیں گے پھر ایک اور چیز اس سے جو یہود کی کے ناطے سے ہمیں پتہ چلی کہ جو بات دوسروں کو کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے یہ آیت تو مجھے لگتا ہے اس وقت میرے ہی لیے میرے لیے دعا کریں کہ جتنی باتیں میں آپ سے کہوں وہ ساری کی ساری میرے اپنے عمل میں بھی آ جائیں تاکہ وہ چیز پھر میں آگے پورے شرح صدر کے ساتھ پیش کر سکوں اور ایک خوبصورت بات وسطین نب صبری وصلا نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو پہلا پارہ ہے اور صبر کی بات آ رہی ہے اور ساتھ نماز ہے اور تیسویں پارے تک اب دیکھیں گے یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی و تواس و بالحق کی و صبر تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل راستہ لگتا ہے شروع شروع میں مرحلے آتے ہیں کئی دفعہ قدم اکھڑنے لگتے ہیں نیت بدلنے لگتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو اس راستے سے جوڑ لے اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے پھر اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جم جائے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ جما لے خواہشین میں کر لے اور ہمیں اس کی ملاقات کا یقین دے دل مل جائے اور ہم اسی کی طرف لوٹیں یہ جو لفظ ہے نا وہ ان نہ ملے ہی راج اون اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت پتہ چلتی ہے کہ لوگ اسی کی طرف آئیں گے کوئی کہیں بھی ہے سب اسی کی طرف پلٹیں گے ایک ایک قدم ہم سب اسی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو اگلے رکوع کو دیکھتے ہیں اس میں بھی بنی اسرائیلی کو ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ پورا جو رکوع ہم پڑھیں گے یہ کئی صدیوں کی تاریخ ہے بنی اسرائیل جب فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حکم تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے جب مدر لینڈ تھا ان کا فلسطین وہاں جائیں وہاں اس وقت تک امالکا نام کی ایک قوم جو تھی وہ قبضہ کر چکی تھی اب ان کو حکم دیا گیا کہ تم جہاد کرو نبی کے ساتھ ملو اللہ کے نام پہ نکلو اور پہلے سے بتا دیا کہ فتح تمہیں ملے گی لیکن یہ بزدل ہو چکے تھے غلامی میں رہ کے ذہن بھی غلام ہو گئے کمزور ہو گئے تو کہنے لگے ہم نہیں کریں گے انہوں نے انکار کیا چالیس سال تک وادی تی میں رہے تو آئیے ذرا چالیس سالہ واقعات کو ایک رکو میں دیکھتے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو جیتا رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرا دیا پھر بچایا تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے رہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا چالیس رات کا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور جب نے ہم نے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے تو اللہ ہی نے تمہاری توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا اے موسا ہم تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا کھاؤ صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سر چھکائے ہوئے اور کہو کہ اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب سے آسمان سے عذاب اتارا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے بارہ چشمے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رس سے اور پھر زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ پھرو اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہم کو جو اگتا ہو زمین سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز لینا چاہتے ہو کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مختاجی اور وہ غصبِ الہی کے مستحق ہوئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رہتے تھے تو یہ ترکو نمبر سات میں چاہوں گی کہ رکوع کا ایک مین تھیم جو ہے اس کا عنوان بھی آپ کو ساتھ ہی بول دوں تاکہ آپ اس کے معنی کو سمجھ سکیں آسانی سے پچھلے جو رہ گئے وہ انشاءاللہ اینڈ پہ میں آپ کو اکٹھے بول دوں گی اس رکوع کا عنوان ہے نافرمانی کا نتیجہ چالیس سال کا مجاہدہ بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تی میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے مختلف انعامات پاتے رہے حالانکہ وہ غضب کی حالت میں تھے تو یہاں سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے پہلی چیز اس رکوع کے ناطے سے جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے محسوس کریں اپنی نعمتوں کو دوسری چیز اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے لوگوں کو چیک کریں کیا میں دوسرے لوگوں سے نمایاں ہوں اللہ کے رنگ میں تیسری چیز اس رکو سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لا تجزی نفس ان نفس ان شیا یہ ہے وہ حقیقت جو انسان کو سب سے کاٹ کے رب کا بناتی ہے ایک انسان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم رب کو ناراض کر لیتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ لوگوں کے بغیر گزر نہیں ہوتی لوگ چھوڑ دیں گے تنہا رہ جاؤں گی اکیلی رہ جاؤں گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا لوگوں کے ہجوم میں تم تنہا ہو گئے اور اس وقت کام آئے گی تو ایک ہی ذات اور وہ رب کی ذات ہے تو کیا پھر آج ہم اس کے لیے چند لوگوں کو ناراض کرنا چاہے پڑے تو کیا نہیں کر سکتے ناراض کوئی نہیں ہوتا اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر کسی کو اس کی غلط بات نہیں مانتے نا تو اس سے اس کے دل میں آپ کی بھی عزت بڑھتی ہے اور آپ کے دین کی بھی کہ آخر یہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے یہ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہو چکے ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھک جاتے ہیں نا تو ہم اپنے دین کی بھی رسوائی کرواتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی توڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا تعلق ہے کہ چھوٹی سی بات پہ یہ ہماری طرف آ گئے پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے ولا یقبل منہا ہشفاتََََََ سفارش نہیں قبول ہوگی کسی کی تو اس سے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت پتہ چلتی ہے کہ سفارش کو قبول کرنا یا نہ کرنا سراسر یہ اللہ کے اختیار میں ہے دنیا میں لوگ ایسے لوگوں سے معاملات کتنے زیادہ بڑھاتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے مشکل میں کام آئیں گے ہو سکتا ہے کئی سال تک آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہیں اس امید میں کہ کسی مشکل میں کام آئیں گے اور جب آپ کو وہ مشکل پڑے تو وہ ریٹائر ہو چکے ہوں یا وہ ہوں نہ اس وقت اپنی پوسٹ پہ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تاکہ دکھ سکھ میں وہی کام آئے اب دیکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے دنوں میں تعلق رکھتے ہیں نا تو ہمارے خراب دن اگر خدا نخواستہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی سنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت میں ایک جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں رب کو پکارو جب ہم خوشحالی کے دنوں میں اپنے رب کو پکاریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہی قبول ہماری اس وقت بھی مدد کرے گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے حکموں سے دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی صورت میں ہوا پھر اگلی چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر دور کے فرائن جو ہیں ان کا ایک ہی ہدف رہا کہ مسلمانوں کی آبادی نہ بڑھنے پائے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی کوشش رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی نسل کشی ہو جائے پھر ایک اور چیز پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان پہ ظالم حکمران لے آتا ہے بظاہر وہ حکمران ظلم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان نفی ظالم وفی ذالکم بلاؤم مر ربکم عظیم اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی ہر دور میں جب لوگ حکمرانوں کی سختیوں کا یا ان کی طرف سے آزمائشوں کا ذکر کریں تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کیوں نہیں روک رہا اس لیے نہیں روک رہا کہ ابھی ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو نہیں کرتے پھر ایک اور چیز جو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں صفت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دریاؤں میں راستے بنا دے کیا ہماری مشکلات سے نہیں نکالے گا یہاں پہ آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا عمل لکھ سکتی ہیں کہ اللہ تو نے تو سمندر میں راستہ بنا دیا تھا تیرے لیے میری اس مشکل سے راستہ نکالنا کیا مشکل ہے آج سے ہماری دعاؤں کا رخ بدل جانا چاہیے آپ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے نام اور اس کی خوبیاں پڑھتے ہیں ان سب کو اپنی عملی زندگی میں لائیں مثلا جیسے اب آپ یہ سارا سن رہے ہیں نا تو مطلب دعا کرنے کا انداز سکھانا چاہوں گی آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ <clears throat> اللہ تعالیٰ آپ نے تو بنی اسرائیل کو صحراؤں میں من و سلوا دے دیا میری بھی معاشی تنگیاں دور کر دے تو تو وہاں بھی رزق دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے پھر آپ یہاں ایسے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو سہراؤں میں سائبان کا سایہ دے دیا تھا میرا بھی گھر اپنا نہیں ہے مجھے بھی اپنے پاس سے اچھا گھر دے دے باتیں کرنا آ جاتا ہے نا رب سے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ آپ ریلیٹ خود بخود کریں گے جب آپ کے دل میں سچے جذبے ہوں گے پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اس سے پتہ چلی کہ شرک ظلم عظیم ہے شرک کرنے والا مش ظالم بن جاتا ہے پھر اگلی بات اس رکو سے پتہ چلی کہ شرک جیسے گناہ سے بھی جب لوگ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تم معاف نان کو ممباد ذالک پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو کسی مشکل سے کیوں نکالتا ہے تاکہ لاء القوم تشکرون شکر کرو میری پسند کی زندگی گزارو کبھی سوچیے کوئی بیمار ہوا ہو موت کے منہ سے بچاؤ یہ موت کے منہ سے بچنا کیوں ہے لا الم تشکرون اب باقی زندگی میرے حکموں کے مطابق گزارو اور اس طرح کے بہت سارے پرس پرسنل حالات ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں کہ ہر بندہ دیکھے کہ کیا کسی لمحے میں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے کسی مشکل سے نکالا اور میں نے اس سے نکل کے دوبارہ نافرمانی شروع کر دی پھر دوبارہ وہی زندگی گزارنی شروع کر دی جس کی سزا میں وہ مشکل آئی تھی پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ کتاب کیوں ملتی ہے لال لگن تحت کسی بھی مذہبی گروہ کو کتاب دی جاتی ہے ہدایت کے لیے چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آج ہمارے ہاں کتاب کیا ہے بس دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو اور مرنے کے بعد دوسرے تم پہ پڑھیں گے لال لغم تحت دون ہدایت کے لیے پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طواب اور رحیم ہے آپ لوگ اگر بات میں اس پارے کی ساری چیزیں جو شروع میں میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آ رہی ہیں جہاں بھی لفظ رب آ رہا ہے اللہ آ رہا ہے جیسے یہاں طواب آ رہا ہے اور رحیم عبد الرحیم ان سب کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کریں پنک سے کریں گے تو کیوں ایسا لگے گا محبت کا احساس ہوگا جتنی دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھیں گے اور میں جب اپنے قرآن پاک میں کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اتنا زیادہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں پورا پیج بعض دفعہ پنک ہو جاتا ہے اتنی صفتیں اللہ تعالیٰ کی تو اس سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک محبت کا فائدہ ہوگا پھر ایک محبت کا ایک یعنی احساس پیدا ہوگا پھر ایک اور چیز جو ہمیں اس رکوع سے پتہ چلی وہ کیا ہے کہ نہ شکری سے بچنا ہے بے صبری سے بچنا ہے تھوڑے پہ راضی ہونا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا دیا اور کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ نہیں صبر کر سکتے آلہ چھوڑ کے ادنا کے طلبگار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا دیا انہوں نے زمین کا پانا چاہا ذائقوں کے حریث ذائقوں کے پیچھے لگ گئے کیا آج ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کیا ہم ایسی چیزوں میں تو نہیں لگ گئے اور پھر اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کی نیکیاں محسنین کی توبہ جلدی قبول کرتا ہے جو بات میں زندگی میں اصلاح پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرتے ہیں اور پھر ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو یقین سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اصل میں یہ رکوع ففٹی نائن پہ ختم ہو گیا تھا میں نے اگلے بھی رکوع کا ساتھ ہی شاید پڑھ دیا ترجمہ نا تو اس کے ترجمے کو الگ لے لیتے ہیں میں دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے رکو نمبر سات سے وہ عزت تسقا موسا علی قومی ہی فقل ندربی ربی صاق اور جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر مارو تو اس سے پھوٹ نکلے بارہ چشمے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی اب یہاں سے ممل کی باتیں لیں گے پہلی بات ہے کہ نبیوں نے بھی مانگا تو رب سے مانگا یہ بڑی پیاری عقیدے کی بات ہے یار دوسری بات یہ ہے کہ اسباب استعمال کیے مینس کا استعمال کرنا گناہ نہیں ہے پتھر پہ مارا تبھی پانی نکلا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی نکال دیتے اگلی چیز اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے قدالمہ کل انا سے مشربہ ہوں ہر ایک نے اپنا مشرب جان لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے چشموں کا سائز ہی ایسا نکالا کہ مختلف لوگ ہوں جب یہ واقعہ ہوا تو بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹ چکی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے جب پانی مانگا لوگوں نے تو آپ کہاں سے دیتے صحراؤں میں تو پانی نہیں ہوتا ڈیزرٹس میں آج بھی دیکھے لوگ بھوک پیاس سے مرتے ہیں تو انہوں نے ایک پتھر پہ عصا مارا تو اس میں سے بارہ چشمے نکلا کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا اس سے تنظیم سکھائی گئی کہ حقدار کو اس کا حق دو اگر گھر میں رہنے والے ہر انسان کو اس کا حق دے دیا جائے تو کبھی جھگڑے نہیں ہوتے کبھی فساد نہیں ہوتے اگر ایک بندہ کے گھر کی ہر چیز پہ میرا کنٹرول ہے دوسرے آنے والے کی گنجائش نہیں تو جھگڑے بڑھیں گے تو لہٰذا یہاں سے تنظیم سکھائی گئی پھر اگلی چیز بہت ہی خوبصورت اس سے ہمیں جو پتہ چلے گی کلو و میں رزق اللہ ولا سفل ارد مفسدین کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے منع نہیں کرتے پینے سے منع نہیں کرتے منع کیا ہے مفسد نہ بنو اپنے عمل کو دیکھ سکتے ہم سب جب اللہ کی زیادہ زیادہ نعمتیں لیتے ہیں زیادہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس وقت شاید زیادہ ہی نافرمانیاں تو نہیں کرتے اور جب آمس کھاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور رمضان میں تو ماشاء اللہ اور ہی خوب کھائیں گے زیادہ ہی لگتا ہے نا اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم اس میں سے پا لیتے ہیں پھر ایک اور چیز جو پتہ چلی وہ کیا تھی کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ کوئی چیز جو اس کو بن مانگے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم آسمان سے مل رہا تھا صاف ستھرا مل رہا تھا بغیر محنت کے مل رہا تھا اور کہنے لگے نہیں ہمیں تو وہ چاہیے میں تم بھی تو لارتھ جو زمین سے ہو گئے مٹی کی طرف جاتا ہے نا انسان کی طبیعت میں نیچے کی طرف کا جھکاؤ ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے دینا چاہتے تھے اور پھر ایک اور بات کہ بعض دفعہ انسان اپنے لیے خود ہی غلط چیزیں مانگ لیتا ہے فائن ن لکم ماسال تم تم نے جو مانگا مل گیا آپ اور میں ہم سب ایک سبق لے سکتے ہیں ان آیتوں سے اور وہ کیا اپنی دعاؤں کو چیک کر لیں بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم مانگ لیتے ہیں جب ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو ٹھیک نہیں تھی تو پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کریں تو مجھے ہمیشہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ میری کسی مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں مجھے یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو یہ تو وہی ہے جو تم نے مانگا تھا تم نہ مانگتی تو تمہیں یہ نہ ملتا تو دعا کرتے وقت ایک تھوڑا سا اضافہ کر لیا کریں اور وہ کیا جو بھی چیز آپ مانگیں اے اللہ یہ چیز میرے حق میں اگر اچھی ہے تو مجھے دے دے اچھا پھر بھی دل نہیں مانتا نا کہ نہیں اچھی کیوں نہیں ہے مجھے تو چاہیے تو پھر تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا کے کہا کریں اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں اچھی نہیں تو اس کو اچھی بنا کے مجھے دے دیں آپ دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھا دیں گی اور حکمت کی وجہ سے انسان بہت اچھی دعائیں مانگ لیتا ہے اور ایک آخری بات جو اس سے پتہ چلی کہ جب کسی قوم کے لوگوں کے جرم بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال دنیا میں بھی دے دیتا ہے مجموعی طور پہ اگر ہم اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے اور معاف کر دے اور اچھے طریقے سے رکھے تو یہ جو نمبر سات تھا اس کا عنوان آپ لکھ سکتے ہیں ذائقوں کے حریث پچھلا جو رقوع تھا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ اب اگلا سیونتھ کا ہے چلیے آگے چلتے ہیں رکو نمبر آٹھ پہ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یوں ہے کہ وہ لوگ یوں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچو اس کے بعد تم اس سے پھر گئے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہلاک کر ہو جاتے تو تم ضرور ہلاک ہو جاتے اور ان لوگوں کا حال تم جانتے ہو جو ہفتے کے معاملے میں اللہ کے حکم سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے اور اس میں ہم نے نصیحت رکھ دی ڈرنے والوں کے لیے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ان کے بیچ کی ہو اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو کیونکہ گائے میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو وہ سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر الزام ڈالنے لگے حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو تو یہ ترکو نمبر آٹھ اس کا عنوان ہے جی جی رکو نمبر آٹھ ہے اس کا عنوان لکھیے صرف نام سے نہیں کام سے جنت ملے گی اس میں آیت نمبر سکسٹی ٹو جو ہے بنیادی طور پہ اس آیت کی روشنی میں ایک غلط فہمی کا اضالہ کیا گیا جو ہر دور کے اس گروہ کو ہوئی جنہوں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا یہود کو اپنے وقت میں اس چیز کا گزوم تھا کہ ہم صرف اپنا نام یہودی رکھنے کی وجہ سے ہی جنت میں جائیں گے یہی غلط فہمی آج کے مسلمانوں کو بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہود اور نصارہ اور صابعین کے ساتھ پیش کر دیا کہ دیکھو اگر تم صرف نام لے کے جنت لینا چاہتے ہو تو جنت تمہیں نہیں ملے گی جنت کب ملے گی جب تم کام کرو گے بہت سارے لوگوں نے اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن کی اور یہ کہہ دیا کہ سارے مذاہب ایک ہی ہیں چاہے تم اللہ کہہ لو ایشور کہہ لو گاڈ کہہ لو رام کہہ لو سب ایک ہی کے نام ہیں حالانکہ بات ایسی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہے تمہارا نام مسلمان ہے لیکن اگر عام امیل الصالحات نہیں ہوں گے تو پھر اس کی الگ جنت کا تم سوال نہیں کر سکتے یعنی جنت پانے کے لیے اعمال کرنا لازم ہے چار گروہوں کا ذکر ہے جس میں سے ایک لوگ مسلمان ہیں تو اس آیت سے اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان رب کی بات بھی مان لے رب کو ماننے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن رب رب کی ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا رب کو ماننا ہے تو رب کی بھی ماننا ہے تیار ہے رب کی ماننی ہے انشاءاللہ اسی لیے تو بیٹھ کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو مانگ لیں دعا پھر جلدی سے اے اللہ مجھے تو تیری ماننے کی توفیق دے چپکے سے ایک دعا چھوٹی سی معصوم سی دعا روزے دار کی زبان سے نکلی بھی دعا دل کو حاضر کر کے مانگ لیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری مان لوں بہت مان لی نفس کی بہت مان لی دنیا کی لیکن میں تیری مان کے جینا چاہتی ہوں میں نافرمانیوں میں نہیں مرنا چاہتی ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے اس حال سے گزر جاؤں کہ تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے راضی نہ ہو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہوا کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو اس قوم نے کچھ ایسی مستیاں کیں کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تورات کی تختیوں کو توڑ بیٹھے غصے میں نیچے پھینکی وہ تختیاں وہ ٹوٹ گئیں جب ٹوٹ گئیں تو ظاہری بات ہے کہ اب ان کے لیے مشکل تھا عمل کرنا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ معافی کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اب ہوا کیا کہ کتاب مانگتے تو رہے تھے آ گئی تو دیکھ کے کہیں گے یہ تو بڑی مشکل ہے یہ باتیں تو ہم سے عمل والی نہیں ہیں اس میں بھی وہی کمینمنٹس تھے جو آج ہیں موسٹلی ٹین کمینمنٹس کے نام سے مشہور ہیں جو ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم یہ کتاب نہیں مان سکتے یہ بڑی مشکل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ دور کو اپنی جگہ سے اٹھا کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا لٹرلی یہ ہوا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کیا مشکل ہے جو آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے وہ پہاڑ کو بھی کھڑا کر سکتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے عہد لیا تھا فوراً اس منظر کو دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے اور جھک کے معافیاں مانگنے لگے رفع عذاب کا سجدہ بولتے ہیں اس کو اس کا ذکر کیا تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو صرف ایک برکت کی چیز نہیں سمجھنا بلکہ عمل کرنا محکم پکڑنا حالات کیسے بھی ہوں موقع زندگی میں کوئی بھی آ جائے اللہ کی کتاب کے حکم کو نہیں چھوڑنا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو پھر اگلی چیز اس میں دیکھیے فضل اللہ اللہ کے فضل کی بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان اس کی کتاب کو مانے یہاں میں ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی شاید کو سمت تم باد ذالک یعنی حکم ملا مانا پھر پھر گئے فلاؤ فضل اللہ علیہم و رحمۃ لکن تمن اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارے والے ہوتے تو یہاں سے آپ کو اللہ کی رحمت کا ایک اور اظہار مل رہا ہے اور وہ کیا کسی کو کتاب کی طرف بلا کے جما دینا کئی لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں کوئی خود خوشی سے آتے ہیں کوئی کسی کے کہنے پہ آتے ہیں کوئی بول بلاتے ہیں کوئی بلائے جاتے ہیں لیکن کچھ پلٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اس ٹو بگ کمٹمنٹ تو اللہ کا فضل مانگنا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ آنے والے قدم واپس نہ جائیں یہ اس کی رحمت ہے نا تو پھر مانگ لیں اپنے لیے دعا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے یہ سلسلہ جو آج شروع کیا ہے آخر تک ہمیں پہنچانا پہلی سیڑھی پہ چڑھنے والے ہیں تو آخری سیڑھی پہ بھی پہنچا کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن شروع کرتے ہیں آخر میں نہیں پہنچتے میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب آم کے اوپر بور لگتا ہے تو بہت سا بور لگتا ہے لیکن اس کے بعد آندھیاں چلتی ہیں اور کچا بور جھڑ جاتا ہے میٹھے آم کون سے بنتے ہیں جو بور وہ آندھیوں میں جما رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اتنی دیر بیٹھنا مشکل لگے شیطان بہت کچھ کل کہے گا آپ سے روزہ ہے سو جاؤں تھک جاؤں گی بہت بیٹھنا پڑتا ہے نیند آنے لگتی ہے نہیں آپ نے کہنا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رحمت چاہیے کہ میں آپ کی اس کتاب سے جڑی رہوں پھر ایک اور چیز جو بڑی ہی زیادہ نصیحت آموز ہے اور وہ کیا ہے کہ بعض نافرمانیوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے بندر بنا دیا تھا ان کو ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی تعویل کی بندر بن گئے تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو بدلنا نہیں تعویلات نہیں کرنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں بنانا پھر اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ صورت کو سورہ بکرا کہتے ہیں اس واقعے کے پیچھے تین موٹیوز تھے پہلی چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر گائے کی محبت آ چکی تھی مصری لوگ گائے کو پوجتے تھے تو ان کے بھی دل میں ایک گو ورشپ آ چکی تھی یعنی ورشپ جس کو آپ کہہ لیں یا اس کی پوجا یا اس کو ایک عظیم چیز سمجھتے تھے پھر دوسری ایک اور چیز تھی کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں اور تیسرا ایک اتفاق یہ بھی ہوا کہ ایک شخص قتل ہو گیا چچا کو بھتیجے بھتیجے نے قتل کر دیا کہ اس کی جائیداد لے لوں گا تو ان تینوں واقعات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ایک حکم دیا کہ کوئی بھی گائے لے لو اور اس کے اوپر اس کا گوشت کا ٹکڑا مردے کے جسم کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے گا اس سے تینوں کام ہو جائیں گے مردے کا زندہ ہونا بھی ان کو ثابت ہو جائے گا اور دوسرا گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو اس کا تقدس بھی ذہن سے نکل جائے گا اور تیسری یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو تیسری کیا بتائی میں قاتل کا پتہ بھی چل جائے گا جی تینوں باتیں اب سمپل سی بات تھی اللہ کا حکم مانتے کر کے کرتے ختم ہوتا کرنا نہیں چاہ رہے تھے دل میں گائے کی محبت تھی بس نہیں چل رہا تھا کس پہ چھری چلائیں آج بھی بہت ساری گائے ہم نے بھی پالی ہوئی ہیں نا دلوں میں بچھڑے ہیں اندر دل چاہتا ہے کب سے سوچا ہوا ہے اس گناہ کو قتل کرنا ہے اس کو ذبح کرنا ہے پھر ضرورت نہیں ہوتی یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اور بالآخر اتنے جھوٹی تعویلات کرنے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا ان کا اشکال دور ہو گیا مردے کا بھی پتہ چل گیا اور باقی بھی ہوئے تو اس سے ایک بہت ہی گہرا سبق ملتا ہے اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے میری زندگی مشکل ہوگی جیسے کہ ان کو لگ رہا تھا لیکن وہی چیز ان کے لیے آسانی کا سبب بن گئی تو اگر کوئی شخص اس وجہ سے آج تک اللہ کے دین سے دور ہے یا سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف نہیں آنا تو اس کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت ہے ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکلوں میں بھی آسانی ہوتی ہیں اور میں تو اس چیز کی گواہی دینے کو تیار ہوں کسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس چیز کی گواہی کو دلوانا چاہے پورے شرح صدر کے ساتھ دوں گی کہ جو زندگی اللہ کے دین کے اوپر آنے کے بعد آسان ہوتی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہے توک بوجھ گردنوں پہ بوجھل پتہ نہیں کیا کیا باندھا ہوتا ہے مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کا سچا دین آپ کی زندگی میں آتا ہے آپ انجوائے تب کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا دین ایک گٹھڑ ہے نا بہت بڑا سا دور آپ کے پڑا ہوا ہے کوئی آپ کو کہتا ہے اٹھاؤ اس کو کہتا میں نہیں اٹھا سکتا بہت مشکل ہے بہت بڑا ہے میں نہیں کر سکتا چیختا ہے انسان وہ کہتا نہیں کوشش تو کرو ٹرائی کرو اور جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا اس گٹھر کو تو وہ اسٹیریوف فوم ہے یا فوم کا ٹکڑا ہے یا روئی کا گٹھڑ ہے دیکھنے میں اتنا بڑا ہے آپ ہاتھ سے لاتے ہیں وہ تو یوں ہلنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا لاؤ رکھتی ہوں اب کندھوں پہ بھی رکھوں جب آپ کندھوں پہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے سر پہ ایک سایہ بھی بن جاتا ہے دھوپ سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سائے میں لے آئے ہماری زندگی ہماری خواہشوں ہماری تمناؤں سے نکال کے ہماری اپنی اپنے رب کی مرضی کی زندگی بن جائے یہاں پہ ہم رکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وقت پورا ہو گیا ہے پارا تقریباً نصف ہوا ہے ہمارا لیکن غم نہ کیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا کریں گے حصے کے ساتھ آپ اگر ایک ایکٹیویٹی کر سکیں اور وہ یہی ہے کہ بعد میں آپ ماشاء اللہ رمضان کے دن ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں گے نا جو جو پارا پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ اگر خود بھی عربی پڑھیں اردو آپ نے میرے ساتھ ترجمے میں سن لی ٹھیک ہے تفسیر بھی سنی تو آپ لوگ جیسے نماز کے بعد فارغ ہوں آپ عربک شروع سے آج پہلا پارا شروع کریں ویسے لگ سے آپ نے کوئی کیا ہوا ہے تو کر لیں کوئی حرج نہیں لیکن جتنا پارا ہم یہاں کریں گے آپ یہ کریں تو اس کا طریقہ کیا کریے چاہے تو ایک ہی اسٹریچ میں کریں آج تو الحمد للہ آدھا یعنی پارا ہوا ہے نا پورا بھی نہیں ہوا تو آپ اپنے پاس مارکر لے لیں دو تین چیزوں ایک پنک لے لیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے دیکھیے وقت گنجائش نہیں دیتا ورنہ میں آپ کے ساتھ سب کروں لیکن پاسبل نہیں اور پھر آپ کیا کریں گے یہ تو میری بات ہوگی نا تو آپ پنک کلر سے جو بھی سمجھ آتا ہے جتنا بھی آتا ہے پنک کلر سے کر لیں آپ سارے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہائی لائٹ کریں اور صفات کو اور ایک کلر آپ لے لیجئے جو کلر آپ کا فیوریٹ ہے مثلا جیسے کچھ لوگوں کو گرین پسند ہوتا ہے یا پنک کوئی آیت اس پورے حصے میں جو آپ کو ہٹ کی ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ جب میں پڑھا رہی تھی اور کچھ لوگوں کا پہلی دن کا موقع تھا تو نیا پن لگتا ہے نا تو مشکل لگے گا لیکن آپ یہ کریں گے کہ اب بعد میں جب پڑھیں گے نا کچھ نہ کچھ باتیں تو یاد آئیں گی نا تو اس وقت ہائی لائٹ کریں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کھلے گا اور بہت ساری میں نہیں چاہ رہی کہ میں ساری ایکٹیویٹیز آپ کو شروع میں بتاؤں میرا دل ہے کہ وہی سسٹم رکھیں کہ جو بچے کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہر دن آپ کو کوئی نئی چیز ملے گی اور ایک چھوٹی سی چیز جو وہ یہ ہے کہ چونکہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن کیا میں نے بھی پورا نہیں کیا کل بھی اس پہ رحیم پہ بات ہوگی اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ ہر دن دیکھیں گے تو آپ کی جو ڈائری ہے یہ آپ سب بھی دیکھی رہے ہوں گے جن کو اسٹوڈنٹس کو مل چکے ہیں پیک میں اور میرا رب جو آپ کی ورک ڈائی شیٹ بنے گی تو اس کا پیج جو ہے آج اللہ کی توفیق سے آپ پہلے ہی شروع کریں گے یہ دیکھیے اس کے اس پیج پہ رحمان پہ ٹھیک ہے اگلا رحیم چھوڑ دیں جب آپ سحری پکانے کے لیے اٹھیں موسٹ لائکلی آپ چار بجے اٹھتے ہیں یا پانچ بجے اٹھتے ہیں آج آپ نے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ صرف پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائیں وضو کریں دو نفل پڑھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے شرح صدر کی دعا کریں کہ اللہ میں تیرا قرب چاہتی ہوں میں تیری معرفت چاہتی ہوں میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں میں نے کتنے لوگوں سے باتیں کی ہیں لیکن میں نے کبھی شعور کے ساتھ تیرے ساتھ باتیں نہیں کی آپ ذرا سوچیں کہ جس مالک نے ہمیں اتنا کچھ دیا اتنا کچھ اس کا ہم لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کبھی رات کی گھڑیوں میں تنہائیوں میں چند لمحے ہماری اس سے بات نہیں ہوئی تو آج سے آپ نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں جو دل آئے روئیں دھوئیں اپنے گناہ اپنی باتیں آپ لکھیے یہ آپ کی ڈائری بن رہی ہے اب کیا تو لکھی ہوئی ایک ایک چیز آپ کے رب کے ساتھ تعلق کی اور اس کے قرب کی ایک چیز ہوگی اس کا رحم محسوس کریں آپ کو تقریباً دس بارہ ڈفرینٹ اینگل میں نے بتائے کہ اللہ کا رحم ہے ماں کو دیکھ لیں بچے کو دیکھ لیں گھر کو دیکھیں ہر چیز اس کا رحم ہے اگر آج اللہ کی حکم سے اس کے لیے بیٹھنے کی توفیق ملی اس کا رحم ہوا ہے ہم پہ تو آپ تنہائی میں لکھیں ابھی اس کو بس اتنا ہی کریں کہ آپ لکھیں اور اگر ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کی یہ پڑھے تو آپ اس کو لاک میں رکھیں لیکن میں چاہوں گی کہ پھر اینڈ پہ انشاءاللہ وہ باتیں بات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر کوئی والنٹیئرلی شیئر کرے گا اپنی فیلنگس اس نیت سے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا اور باقی یہ کہ جو شام کا ہمارا فائیو سے سکس تھرٹی کا سیشن ہے وہ اس ویک سے ہم نہیں شروع کر رہے آج آپ ریلیکس ہیں یعنی اب اب وہ نیکسٹ منڈے سے آج یہ ہے کہ آپ میں سے ذہن میں سوال ہوگا کچھ اسکیجول میں چاہوں گی کیا تیک یا جو بھی جن کو کنفرم پتہ ہے وہ آپ کے مائک پہ بتائیں اب آپ جو جیسے آپ سب نے میرے ساتھ ابھی سنا ہے تو کل صبح پھر آپ لائیو سنیں گے انشاءاللہ دوبارہ جیسے صبح ہمارا ٹائم ہے کلاس کا ان بٹوین کوئی لائیو سیشن نہیں لیکن ریکارڈنگز اور وہ جو انہی کے ریپلیس چلیں گے تو اس لیے آپ بالکل ریلیکس ہوں کرنا کیا ہے دوبارہ بول دیتی ہوں شاید زیادہ دفعہ تو نہیں بول رہی کرنا کیا ہے لائن پہ چلیں اب یہ کر لیا اس کے بعد آپ فریش ہوں اٹھیں اپنا اپنے آپ کو ریلیکس کریں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں دو تین کام کرنے ہیں جو آپ نے آج سے لے کے کل کے پارے کے بیچ میں پہلی چیز ہے کہ آپ نے اس ہاف جوس کی تلاوت کرنی ہے اکیلے میں بیٹھ کے کریں اور یہ وہی ود ان ایٹ آورز میں سے آپ ٹائم لے رہے ہیں جو آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اس منتھ کے لیے ہاف پارے کی تلاوت کریں جیسی بھی کر سکیں کوشش کریں اتنی آواز میں کریں کہ آپ سن سکیں اتنا بیسٹ طریقہ یقین کریں میں نے اس چیز کو ہے دس کاریوں کی آواز آپ سن لیں جب تک آپ کے کان آپ کی آواز نہیں سنیں گے بات نہیں بنے گی اور ریکارڈ کریں خود بولیں ریکارڈ کریں سنیں بعد میں اپنی سنیں گے آپ کو دیکھ خود پتہ چلے گا کہ میں نے صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا ٹھیک ہے تلاوت کریں اور اس کے بیچ میں آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو آپ ہائی لائٹ کریں پنک کلر سے پھر اسی کے بیچ میں اس پورے ہاف میں کوئی آیت جو آپ کو ٹچ کی ہے اس کو آپ دوسرے رنگ سے ہائی لائٹ کریں اتنا یہ کام ہے اور رات کو بس آپ نے یہ پندرہ منٹ اپنے رب سے باتیں کرنی ہے کل تک کہوں وقع ہی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر واسن الجزا سبحان ربی کا رب العزت یما یسفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین اچھا ہوم ورک بہت خوبصورت ہے <laughs> چلے جزاک میرا ہے یہ ٹائم میں بھول نہیں رہی میں نے اس میں اسکیجول فائنل نہیں دیکھا آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ استاذہ کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں ہیں اور جیسے پہلے میں کلاس میں سنتی تھی اور کوئی کہتا تھا کہ ہمیں بڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے جب کہ مجھے بیٹھنے کا ڈائریکٹلی موقع بہت کم ملا میں اوپر نیچے ہی ہو رہی تھی کیونکہ نیو بورن بیبی ہے میرے ساتھ الحمد للہ لیکن اس کے باوجود ایک ڈفرینٹ فیلنگ تھی اور ابھی جیسے استاذہ نے کہا کہ گھر والوں کی بات ہے کہ اٹھ جاتے ہیں لیکن مجھے لگا کہ بہت جلد جیسے ٹائم جی بہت جلد جیسے ٹائم جو ہے وہ گزر گیا یہاں پہ اور مہمان بھی بیٹھے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا فیلنگ ہوئی بیکاز ان میں سے وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم اس طرح سے کلاس سن رہے ہیں تو میرے لیے یہ مجھے بہت جیسے ایک اچھا فیلنگ ہو رہی ہے کہ میرے وہ دوست جن کو میں دل سے جسے کہتے ہیں نا کہ چاہتی ہوں آج میں نے ان کو بلایا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر کروں کیونکہ دعوتیں تو ہم لوگ کرتے ہیں کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن مجھے قرآن جب میں نے پڑھا تو یہ بات سمجھی کہ جن سے آپ دل سے محبت کرتے ہیں نا ان کو آپ اللہ کی بات بتاتے ہیں ان کو آپ اللہ سے جوڑتے ہیں کیونکہ دنیا والے کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں السلام علیکم چلے جاتے ہیں لیکن مجھے قرآن پڑھ کے میں یہی کہوں گی کہ استاذہ کا بھی کریڈٹ ہے اور اللہ کی توفیق ہدایت کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ ایک تڑپ محسوس ہوتی ہے اپنے دوستوں کے لیے فرینڈس کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے گھر والوں کے لیے بھائی بہن کے لیے کہ کس طرح سے یہ ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ بڑا مشکل ہے دیکھیں کسی کو دین کی بات بتانا یا دین کی طرف بلانا it's a very difficult thing لوگ کہتے ہیں کہ آپ بورنگ باتیں کر رہے ہو کوئی اور باتیں کرو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رہے اور ہم جنت میں ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں جیسے ہم یہاں جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ان چیزوں کی قربانی میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے لیے فرسٹ ٹائم ہوتا ہے دے کے اس طرف آنا چاہیے اس کو سمجھنے کیونکہ ذائقہ دے کے چکھنا پڑے گا جب تک چکھیں گے نہیں آپ کو کیا پتہ کہ آپ کیا لے رہے ہیں تو بس میں خیر میں نے بہت کچھ کہہ دیا لیکن میرے دل کی بات یہی تھی آپ کچھ کہہ دیں ادھر ہی آ جائے گی گی اس اس کی کی تو ضرورت ضرورت نہیں آپ کو بس پڑے ہمیں بہت اچھا لگا آج جی کہ حالانکہ میں اپنی بھی چھوٹی سی بیبی گھر پہ چھوڑ کے آئی تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم ہے تو پت لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ٹائم کیسے گزر گیا اور بلکہ لگ رہا ہے کہ اب اور زیادہ ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے بہت اچھا لگا اور اساتذہ کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں کیونکہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آج جب ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھی تو ہمیں بہت ہی اچھا لگا یہ شکریہ ادھر آ جائیے ہاں؟ ٹھیک ہے جی چلے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگا چلیے جی پھر کوئی سوال نہیں ہے تو میرا حل کہ پھر ہم لوگ رکتے ہیں ادھر ہی جی جی کچھ اچھا جی جزاک اللہ خیر جی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے سب پہ اور ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے کل تو اس کے لیے بھی دعا کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کے گھر والوں کو بہترین اس پہ جزا دے ہمارے ایک بہت ہی اچھی سسٹر ہیں دینی ساتھی ہیں تو ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ لاسٹ ویک ہوئی تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت کرے اور ہم سب کو اس وقت اپنے پاس بلائے جب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جی جزاک اللہ خیر میں مائک چھوڑتی ہوں اور آپ لوگ لے لیں اور جو ہی اگلے سیشن کا ٹائم ہے تو پھر ایڈمنس لوگ مائک لے سکتے ہیں جی سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی مچل رہے ہیں اپنی دعائیں کروانے کے لیے آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں آپ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو سب کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے جی آپ لوگ مائک شیئر کر سکتے ہیں الحمد للہ آپ سب کو رمضان مبارک کو مجھے صرف ایک چیز شیئر کرنی بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا سواری بہنیں یہاں پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جو استاذہ نے بتایا وہ اپنی اپنے پانچ فٹ کے کھلیے پہ یہ کرنا ہے تو میں ایک درس میں گئی وہاں پہ سارے سر صاحب درس دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب وہ کسی فیکٹری میں بہرحال کام کر رہے تھے تو کام کے دوران ان کا انگوٹھا اس میں آ گیا مشین میں آ گیا بہرحال ان کو تکلیف ہوئی وہ گھر پہ رہے لوگ ان کی عادت کے لیے آتے تھے کہ بھائی ظاہر سے سب تسلی دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں چلو اللہ تعالیٰ نے انگلی تو بچا دی انگوٹھا ہی کیا تو کیا ہوا لیکن وہ سب بہت رو رہے تھے بہت رو رہے تھے تو سب نے انہیں تسلی دی بھائی چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تو انہوں نے کہا میں آج کیوں رو رہا ہوں یہ بتاؤں کہ انگوٹھا اتنے دنوں تک تھا کا پتا نہیں تھا آج انگوٹھا نہیں ہے تو مجھے پتا چل رہا انگوٹھی کی کتنی اہمیت تھی یقین کیجیے گا اس کے بعد جب میں چار انگلی سے کوئی گلاس پکڑنا چاہتی میں نہیں پکڑ سکتی تھی میرے رب وہی صرف مجھے اپنی بہنوں سے یہ کہنا اللہ یہ رمضان بھی ہمارا ایسے ہی گزرے کہ ہمیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام اللہ خیر آپ کا اچھا، جی تو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ رکتے ہیں آپ لوگ شیئر باری باری کرتے چاہیے میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے اس لیے میں مزید ٹائم نہیں لینا چاہتی جو بھی ایڈمنس کو کرنا ہے آپ لوگ بھی بات کر سکتے ہیں اور میں سنتی رہوں گی ساتھ انشاءاللہ جی؟ بات تو کرا دیں میرے میاں سے میرے سر پہ اچھا، ملا دیں ہاں جی جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ آپ کا ربارک سمجھ آئی ہے تعالیٰ تعالیٰ امید ہے بہت بہترین رمضان گزرے گا اس سال ہم سبھی سبھی کا آپ لوگ لوگ بھی ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں نیکسٹ تھنگ یہ بتا رہی تھی تھوڑے سے اگر آپ آپ کے کے کے کے کچھ سوالات ہیں ہیں قرآن تعلق تعلق سے سے رمضان تو پوچھ سکتے کپڑے کو میں نے صاف کیے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہوگا بکس آپ کو ملنے میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ آپ آپ لوگ لوگ جی، پھر سے لے سکتے ہیں مل جائیں گے کو اور ابھی ایک سسٹر نے نے نے نے Ramzan special teens and kids کا پروگرام پر اسکیجول دیا ایڈمن کر لیجیے میں میں کیا کیا کل ہاں۔ ان شاء اللہ آپ اس کے بعد دیکھیے دور قرآن پلے ہوں گی اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ دور قرآن ریپیٹ ہوگا جو ٹو تھاؤزینڈ سیون کا دور قرآن تھا دور قرآن سیون اس کا پارا ریپیٹ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ لاسٹ ایئر کا تو جو سسٹرس آپ سن نہیں پائیں گے جو کچھ پرابلم کی وجہ سے تو وہ پھر سن سکتی ہیں شاء اللہ اس کے بعد آفٹر دیٹ انشاءاللہ ہمارا شام کو جو سیشن رہے گا فائیو او کلاک کو تو وہ سیشن ہوگا استاذہ کی جو تفسیر ہم نے سنی تھی رمضان سے پہلے پریپ رمضان کلاسز کیے تھے نا نماز وغیرہ کے تعلق سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے جو کلاسز ہوئی تھی تو تھوڑی سی سسٹرس کی کچھ مس ہو گئی تھی تو آپ لوگ آرام سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آج بھی ہوگا اور کل بھی نمازی کلاس جو مس ہوئی تھی ہم لوگ کی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پلے ہوگی اس کے بعد شام میں پھر ایٹ او کلاک کو جس طرح سے ابھی سسٹر اس بار پھر سے ریپلیس ٹائمنگز دے دیجیے سسٹر ان ایڈمن سسٹر آپ ریپلے ٹائمنگز دے دیں ایٹ او کلاک کو ریپلے ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور انڈیا کے جو بھی لوگ ہوں گے وہاں پر فجر کے ٹائم پر سن سکتے ہیں five thirty a m and Pakistan کا ٹائم ہوگا سکس او کلاک اینڈ پھر لنڈن کا یو کے کی جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ شاء ون پی ایم کو سن سکتے ہیں یہ اسی لیے کہ آپ لوگ کی سہولت کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو خاص طور سے یہ آؤٹ سائڈ یو ایس جو ہیں ان کے لیے ریپلے کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ ٹائمنگ ضرور نوٹ کر لیں اور ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ شاء اسکیجول آپ لوگ کا آ جائے گا تو پھر آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا کیا یہ ٹائمنگ جی الحمد للہ کافی خیال رکھا گیا ہے یہ ٹائمنگس کا آپ لوگوں کی اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ارلی مارننگ بھی ان شاء اللہ ریپلے کریں گے سحری میں اینی تھنگ ڈیورنگ سحری جی سسٹر ان شاء اللہ یہ لاسٹین جو ہوں گے تو اس میں لاسٹ آف رمضان اس میں ہم کچھ نہ کچھ سحری کا پروگرام کریں گے اوکے اور ابھی ایک سسٹر نے مجھے لکھا ہے کہ اٹینڈنس ایوننگ کلاس کی نہیں ہوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے الحمد للہ فائیو کو ہوگی آپ لوگوں کی تو ضرور آپ لوگ اٹینڈنس مارک کر دیں اور جو دور قرآن میں رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ریگولر اسٹوڈنٹس کی کلاس میں سے نہیں ہیں تو وہ اپنا نام لکھے اور اپنے نام کے آگے اٹینڈنس کی پی لگا دے پی مینس پریزنٹ تو اس طرح سے دور قرآن کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح سے مارک کر سکتے ہیں اٹینڈنس اوکے اور یہاں پر آپ لوگ کے لیے جیسے بریک میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ ایک گڈ نیوز ہے تو فورم کا لنک ہے آپ لوگ اپنے پوسٹ بھیج سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے دن ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور جس سسٹرز کو بکس لینا ہے ایک بار بکس کا لنک بھی دے دیجیے سسٹر آفرین کیونکہ آپ what in first week of Ramzan like اب جیسے منڈے ہے آج لائک سیٹرڈے تک آپ لوگ اپنے بکس کے پورے آرڈرز پلیس کر دیں پھر اس کے بعد شارٹیج آف بکس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر آپ کو بکس پرائم پہ ملے نا تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی جو بھی سسٹرز بکس آرڈر کرنا چاہ رہی ہیں پہلے آرڈر کر دیجیے ورنہ پھر my order was incomplete sister آپ مجھے پی ایم کریں یا نازیمہ زیرو ٹو اے اے جو ہیں ان کو پی ایم کریے اور پھر اپنا ڈیٹیلز بتا دیجئے انشاءاللہ اللہ آئر یو کین کال ہر آپ کال کر کے بات کر سکتی ہیں ان سے یا پھر آپ ان کو اپنا نمبر بتا دیجئے جی یہ جو ویب سائٹ ہے اس پر جائیں آپ اور یہاں پر سے آپ لوگ سارے بکس آرڈر کر سکتے ہیں اوکے سسٹرز پھر جزاک اللہ خیرن کثیر ان شاء اللہ تعالیٰ کل ٹائم پر آ جائیے نائن فورٹی فائیو کو ہماری کلاس شروع ہو جاتی ہے اور سنت کی کلاس جو ہے نائن فورٹی فائیو ایگزیکٹلی شروع ہو جاتی ہے نا تو ان شاء اللہ ٹائم پر آ جائیں سبھی لوگ اوکے جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر جو تھی کے کے خیر انسان سسٹر آپ مائک لے سکتی ہیں سوری میں نے کافی ٹائم لے لیا تھا اوکے جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت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 السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على أبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير جان لو قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے حصہ تو اللہ کا ہے اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فوجیں آپس میں لڑی تھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی حق کو جان کر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اس کا ہم اللہ فی منامی کا قلیلہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم کر کے دکھائی اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچا لیا اور وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے جب کہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں یہ ترکو نمبر ایک دسویں پارے کا اس کا عنوان کیا ہے بدر کے کچھ مناظر رکوع میں ہم نے دو چیزوں پہ بات کی ایک مال غنیمت کی بانٹ پہ اور دوسری غزوہ بدر کے کچھ منظر آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال پہلی آیت میں ہی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مال غنیمت کا کیا کریں جو ہمیں بدر میں حاصل ہوئی چالیس آیتیں گزرنے کے بعد اب یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات فوراً جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بات میں سمجھ آتی ہیں بلکہ ان چالیس آیات میں تربیت کی گئی اچھے اخلاق سکھائے گئے اور ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا جو انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں تو اس سائٹ میں ہم نے مال غنیمت کے بارے میں تین باتیں پڑھی ہیں پہلی بات کیا ہے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ پانچ حصے کیے جائیں گے جس میں سے جو پانچواں حصہ ہے